بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر چھ سو پینتیس صورت گروہ کو کہتے ہیں کو اور اس کے آخری رکو میں اس کے بس اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی عصمت اور فضیرت کی طرف متوجہ فرمایا اور اس کے بعد اپنی توحید بیان فرمائی تو میں شاید سچی میں حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے آسمان زمین کی پیدائش رات و دن کا نظام خود انسان کی پیدائش اور جانوروں کی پیدائش کی نسبت سے اور یہ بات فرمائی کہ اگر تم ناشتری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں سب چھ سو سینتیس کا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بات اشاعت ساتھ سمے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو پکارتے ہیں اور جب اللہ خوشحالی ادا فرماتے ہیں تو بے نیاز ہو جاتا ہے سفا نمبر چھ سو سینتیس کے آخر چھ سو اڑتیس کے رقو نمبر دو ہے کلیائی واد اللہ آپ کا پورا اس میں اللہ تبارک نے اپنے بندوں سے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور ان کو تقوی کا حکم دیا اور نیکی کا حکم فرمایا اور یہ بات بابست کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں بغیر بے حساب فرمائے سمجھ کے ہزار تیس میں نبی علیہ السلام کی بات فرمائی گئی کہ آپ تو عید کا اعلان فرمائیں کہ میں اللہ والے بلا شریف کی بات کرتا ہوں قبائق جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کا الزام جہنم ہے اور وہ لوگ جو آپ کی بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو تعوت کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر پورے انداز سے پورے طریقے غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں کے یہی لوگ ہیں اللہ نے ہدایت کی اور یہی حقیقت میں قابل والے ہیں قبل نمبر چھ سو انتالیس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رقو نمبر تین ہے اور چھ سو چالیس پر کہ اللہ تعالیٰ میں شاعر اللہ صحیح اسلام ابیب کے وہ لوگ جو رمبر اختیار کرتے ہیں اللہ ان کا دل دینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے سے واقع ہیں وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں اور میں ڈالے جاتے ہیں سمع کے جو اللہ کے متوجہ ہوتے ہیں پڑھائی لکھ سننے پر ان کے خاص شخصیت طالب ہوتی ہے اور ہدایت سے چالیس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوا اس میں ہدایت کو مختلف انداز سے بیان کیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ایک کا غلام اور ایک آدمی وہ ہے جو کئیوں کا اولا تو وہ ان میں سے کون بہتر ہے وہی بہتر ہوگا کہ جو ایک کا غلام ہوگا اس کی اطاعت بھی کرے گا اس کی خبر گیری بھی کرے گا اور جو کئیوں کا غلام ہو حکم تو سب دیں گے خبر گیری کو نہیں کرے گا ہمیں اسی کا مثال ہے توحید والے کی اور شرک والے کی اس بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا دین بھی دنیا سے چلا جائے گا اور میں کہ آپ نے بھی وفات پانی ہے انہوں نے بھی مرنا ہے اور یہ دین تو اللہ میں ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا ان کو ان کی مخالفت کی طرح دی جائے گی اور آپ کو دین کے کام کا حل دیا دین کی محنت کا حل دیا جائے گا سب نمبر چھ سو اکتالیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکو نمبر چار ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارت فرمائی کہ جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے اور جس کو اللہ ہدایت سے محروم وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ فرمائی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاجت اور مشکل خوش آئی سو چھ سو بیالیس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوگا really creative. Number five, a lot of صفحہ نمبر چھ سو اکاون پہ یہ رکو نمبر چار ہے وقال ربی المؤمن من آل یقین یقتم ایمانہ فرمایا کہ فرعون کے دربار میں یعنی فرعون سے تعلق رکھنے والے افراد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کی تعداد حضرت موسیٰ علیہ نبی ایمان لانے والوں میں ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا نام آتیا ہے رضی اللہ عنہ اور ایک ان کے دربار کا ایک آدمی اور دربار کا بڑا احمد بھی اور اس کا نام اللہ نے بیان نہیں فرمایا اور اس کے نام پہ یہ صورت ہے اس کا صورت المبنی جو ہے وہ کہ اور اس میں اس سے مراد وہی ہے کہ پھر ان کے دربار سے سروس تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک فرون کی خاتمہ ہے اور اس کا خاندان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہ آدمی جو ایمان لایا تو اس نے حضرت مو صحاط اسلام کا دفاع کیا ہے دربار میں کہ جب پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علیہ السلام کو قتل کیا جائے تو اس نے کہا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس نے بحث کی ہے دربار کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور آخرت کو اور حضرت وسلم کی نبوت اور رسالت کو بڑے آسان انداز سے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کوفہ میں خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت نے اس وقت مومن کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا اور اس کے بعد حضرت نے سوال فرمایا حاضرین سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ صحابہ گرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سمے کے لیے ہم ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی ہم نے اپنے ایمان پہ اظہار نہیں کیا تھا نبی علیہ السلاط السلام مسجد حرام میں تھے جب طوفان نے نبی علیہ السلاط السلام کو پکڑا اور نبی علیہ السلاط السلام کی تشدد کیا نبی علیہ السلاط السلام کی چادر مبارک کو گلے میں ڈال کے حضرت کو مبارک کی کوشش کی ہم سامنے دیکھ رہے لیکن ہمیں نہیں تھی ہم آگے بڑھتے اس اپنا میں ایک دبلا پتلا لاغر اندر داخل ہوا اور کسی کو اس نے ٹانگ ماری کسی کو ہاتھ مارا اور چھڑاتا ہوا نبی صاحب السلام تک پہنچا اس طرح سب کو ہٹاتا ہوا ایسا پہنچا اور حضرت کے گلے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور لوگوں سے یہی جملہ کہا کہ جو جملہ مومن نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں فلم سے کہا کیسا بن کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو یقولا اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے ہے ربی اللہ اللہ میرا رب اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس آدمی کو پکڑ کر پیٹنا شروع کیا اتنا تشدد کیا جو اس کے سر کے بال بھی ہو گئے اور وہ غشی کی حالت میں ہو گیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لمحات کا مہمان ہے اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر لے گئے اور میں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ آدمی کون تھا لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا میں تو حضرت اور کہا کہ جب وہ اس حالت میں گھر ان کو لے جایا گیا کے بعد ان کو جب لفافہ ہوا ان کی والدہ اور ان کے والد دونوں ان کے سرہانے کھڑے تھے اور والدہ کے ہاتھ میں پانی تھا تو اس نے کہا کہ بیٹے یہ پانی پی لو تو بکر سنی رہے ہوگا کہ نبی علیہ صاحب اسلام کا کیا حال ہے تو میں کہ ان کی وجہ سے پیتا ہے پھر ان کا پوچھ رہا ہے وہ خیر و عافیت میں تو میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا پانی میرے حل کے نیچے نہیں دیکھ سکتا تو بکر سنی رضی اللہ ہو دو آدمیوں کے سہارے تھے پاکستان کی طرف چھیلے گئے اپنی آنکھوں سے حضرت کو بخیر واسطے کے دیکھا پانی دیا اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ تمہارے خیال میں کیا ہے کہ مومن ایمان میں افضل ہے جس طرح کے قرآن میں آیا ہے یا وہ بکر سید علی اللہ عنہ کو افضل ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کی فرمانے فرمایا کہ مومن کا پوری زندگی کا ایمان وہ بکر سید علی اللہ عنہ کے ایک لمحے کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس نے اللہ کا ایمن کا اظہار کیا اور قیامت کا اظہار کیا اور ان کو فرون کو اور دیگر دربازوں کو سمجھانے کی کوشش کی چھ سو باون پہ کسی خوشی کا بیان اس کی گفتگو چل رہی ہے اس رکو کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمایا کہ فرون نے تنج کر کے انہیں اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کی جائے تاکہ میں اس سے چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ذرا جھانک کے دیکھ اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلم صاحب اسلام ہے اسلام اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں فرون جو تھا وہ جہریے تھا اللہ کے حضور کا ان کے تھا اور اپنے معبود ہونے کا اعلان کرنے والا تھا سفر نمبر چھ سو باون جہاں تک چھ سو ترپن کے فون نمبر پانچ ہے وقال اللہ جی آمن یا قومی طبی اسی مومن کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس نے کس طرح سے دربار والوں کو اور فرون کو دعوت تو کیا اس میں اس نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ ہو کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو آپ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو ذات میں ہے زبردست ہے اور بہت بخشنے والی ہے اور تم مجھے بلا رہے ہو شیر کی طرف اور اس ذات سے ہٹا رہے ہو تو لہٰذا میں تمہیں اچھی دیر کی دعوت دے رہا ہوں تم مجھے برائی کی طرف بلا رہے ہو اس کے بعد کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اس پہ سزا دیں گے اور یہی ویس کریں گے تو اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی بٹ ترپن آخر میں یہ جو اللہ نے بچانے کا جو فرمایا تو کس طریقے سے بچایا یہ بات پرانی مجید میں تو نہیں ہے لیکن معرفین نے یہ بات بیان کی ہے کہ فرون نے ایک ہزار سپاہی بہی بھیجے اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پہ لے جا کے اس کو گرا دو لیکن جس وقت وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے پہاڑ میں زلزلہ پیدا کروایا اور اس کی وجہ سے یہ سپاہی تو گرے ہیں اور اللہ نے اس کو محفوظ کروا دیا تو اب اللہ تبارک بتانے نے کیا صورت اختیار کی یہ اللہ تبارک بتانا کے علم تو فرن چھ سو چون پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فرون اور اس کے جو لشکر والے تھے ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اس کا حکم دیا جائے گا کہ ان کو شدید عذاب میں ڈالیں گے تو اس میں خاص بات کافی اور ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اس کے لشکر کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو کیا یہ فرعون کو جو پیش کیا جا رہا ہے یہ قیامت آ چکی ہے قیامت کے بعد پیش کیا جا رہا ہے نہیں ابھی قیامت نہیں آئی تو کیا فرون اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں آپ پہ پیش کیا جا رہا ہے نہیں کہاں پیش کیا جا رہا ہے عالم میں تو اس سے برزخی عذاب کا علم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں بھی برزخی یعنی قبر کا عذاب کا ذکر موجود ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس یہ بات اشاعت فرمائی کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں قبر کہ قیامت کے دن وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے لیکن ان کا یہ اعتراف ان کے کسی لحاظ سے فائدہ مند ان کے لیے نہ ہوگا سفر یہاں سو چون پہ رکو نمبر چھ ہے ناراغی دنیا فرمایا کہ اللہ قبائب و تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ مدد فرمائیں گے اور ایک بار سفر نمبر چھ سو پچپن پہ اللہ تبار و تعالیٰ نے ہدایات فرمائی کہ استقامت اختیار کریں اللہ سے استفاق کرتے رہیں اور اللہ سے ہم جو صلاح صبح شام کرتے رہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو توحید والا اور انجان جو اطاعت والا ہے اور میں کہ وہ بینا ہے اور جو انکار والا ہے وہ انا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں میں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں فرمایا کوئی جہنم کے اندر داخل ہوں گے صفا نمبر چھ سو چھپن رکو نمبر ساری اللہ نبی جال رقم لے لے کر سلوکی و نہارا مسکرہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ان سمے رات ہے جن کے نظام سے زمین کی پیدائش سے آسمان کے نظام سے اور پھر یہ بادشاہ فرمائی کہ نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ کی پوری پٹاری جائے سوا چھ سو چھپن کے چھ سو ستاون کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بیان فرمائے اور اس میں اپنی قدرت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمائے سب نمبر چھ سو ستاون رکو نمبر آٹھ ہے اللہ اللہ آیات اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اور آخرت میں نافرمانوں کا انجام بیان فرمایا اس طرح سے وہ توفوں ان کے گلے میں توف ہوں گے اور وہ زنجیروں میں کپڑے ہوئے ہوں اور آگ میں ڈالے جائیں اور فرمایا کہ اس کی وجہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے دن اور یہ سزا ہوگی ان کی دنیا کی گمراہی سفر نمبر چھ سو اٹھاون کے اللہ کبار وغیرہ نے یہ بات اشاد کہ دنیا میں بھی اللہ کبار وغیرہ نے اس کی طرف دکھا دی ہے لیکن یہ لوگ کسی سے حاصل نہیں کرتا سونبر چھ سو اٹھاون پہ وہ نمبر اللہ نام وہ لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احسانات اور انعامات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جانور عطا فرمائے جن پر تم سواری بھی کرتے ہو اور ان میں سے بال کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دیگر فائدے بھی ان سے حاصل کرتے ہو سو نمبر چھ سو انسٹھ پہ اللہ تبار بطالعہ نے اشاعت فرمائی کہ اللہ کے حکم کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ پر ایمان کا اظہار کریں گے لیکن اس وقت ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا ایمان وہی فائدہ مند ہوگا جو دنیا میں اختیار کیا گیا ہے صفحہ نمبر چھ سو انسٹھ کے آخر اور چھ سو ساٹھ پر الرحیم حامی میں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی اور سبر چھ سو ساٹھ سے اللہ بتا رہے ہیں یہ بات شاہ کمائی سے وہ لوگ کہ جو قرآن مجید سے دور رہنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ ہو اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بشر ہیں اور نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے اور مشرقوں کے لیے ہلاکت ہے اور ایمان والوں کے لیے ایسا عزر ہے جو کبھی ختم ہے کے بارے میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور پھر اللہ تبار تعالیٰ نے پہلی قوموں کی ہلاکت کا فرمایا دونوں نے جب اللہ کی سے انکار کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں ان کو ہم نے طرح جم پکڑ کیا تو یہاں اللہ تبار تعالیٰ نے قومی آج کا ذکر فرمایا اور سب چھ سو باسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے قومی قانون کی ہلاکت کا ذکر فرمایا تمام جس بات سے کہ گل مٹین ہے یوم یکل آدھا اولا پہنگا ہے ورنہ قیامت کے دن تمام نافرمان اور کاف کے گروہ کی شکل میں کھڑے ہوں گے اور پھر ان کے خلاف خود ان کے اپنی جسم جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہوں گے اور بنایا کہ اللہ تعالیٰ ان بیت سے بولنے کی قوت عطا فرمائے گا جیسے دنیا میں اللہ کی زبان سے بولنے کی قوت عطا فرمائی ایک بار سمجھ میں چھ سو تر پہ نمبر چار ہے وقال الذين كفروا لا کراض القرآن اور ہوتیوں کا طریقہ ہے تو خود بھی قرآن نہیں سنتے دوسروں کو بھی قرآن سے روکنے کی کوشش کرتے سفر نمبر چھ سو چونسٹھ جو فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں گمراہ ہوئے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اے اللہ ان کو ہمارے حوالے کر تاکہ ہم ان پر چلے اور اپنے پاؤں کے نیچے جوڑیں تاکہ ہمارے دل کو سکون ہو تو ہمارے یہ ساری حرکتیں بھی ان کی رہیں گی اور اس لیے چاہیے کہ دنیا ہی میں احتیاط کی ہے خدا اس کے مقابلے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانتے رہے اس پہ چلے رہے تو فرشتے ہی ان کو خوشخبری سنائیں گے اور سمایا کہ ہم بھی دنیا میں ان کے دوست ہیں اور آخر سمایا کہ ان کے لیے کیا ہوگا سمایا کہ جو جنت میں مانگیں گے وہ بھی لیا جائے گا اور جس کا ان کو خیال آئے گا وہ چیز ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی سفر نمبر چھ سو چونسٹھ کے آخر چھ سو پینسٹھ نمبر پانچ سے آپ کا مقبول ممن اللہ میں سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف کا دعویٰ دیتا ہے خود بھی یہ قبل کرتا ہے اس کا آپ کی درست ہے اس بعد اللہ کا بات بخار چھ سو پینسٹھ سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد سفر نمبر چار چھ سو چھیاسٹھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عصمت کی طرف فرمایا اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا کلام ہے اس کے اندر کسی کے شب و شبہ کی گنجائش نہیں سفر چھ سو چھیاسٹھ کے آخر چھ سو سڑسٹھ پہ یہ رکو نمبر چھ ہے والا آسینہ موسر کتاب و فخری فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی لیکن لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کر اور فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس کی بھی وہ کھل گا سب ہے مسلسل یہ بات فرمائی کہ قیامت دین جو ہے وہ اللہ تبارکارہ بنے اور ہمیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی پہن کرتا ہے اور جس وقت اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر مایوس ہو کر رہ جاتا ہے اور سب نمبر چھ سو اڑسٹھ پہ اللہ تبارک وطالعہ میں یہ بات اثر کہ وہ لوگ جو دنیا پرستی ہیں ہیں وہ کہ جو آفرت کے بارے میں آفرت کے آفرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے اور میں کہ اللہ تبارک وطالعہ کے گھیرے سے باہری اللہ کو قیامت کرنا ہے اور اللہ کبارک وطالعہ نے ان کے اعمال کو خیر رکھا ہے اور وہ اللہ کے بچ چھ سو اکسٹھ پہ یہ صورت شعدہ ہے پر جان فرمائی ہے اس کے بعد پھر اپنی وہی جان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کا بال پتہ کے فرشتے جو اللہ کے ہم بیان کر رہے ہیں اور زمین کے ایمان والوں کے لیے مختلف کرتے ہیں فرمایا ہم نے قرآن مجید عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کا عذاب آخرت کے عذاب میں ڈرائے گئے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچیں سفر نمبر چھ سو انہتر کے آخر چھ سو ستر کا یہ رکو نمبر دو ہے وما خلق کی چیزیں ہوئی وما خلق کی چیز دوسرے کو ہوا کہا کہ توقل بھی اللہ ہی پر اور رجوع بھی اللہ سے ہونا چاہیے سدر چھ سو ستر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اور یہ بات میں آسمانوں اور زمین کے تمام اختیارات اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے سید کے آفام کی لازک فرمائی فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور اللہ اس کو سنتا ہے ہدایت دیتا ہے جو خود اس کی طلب رکھتا ہو سوال نمبر چھ سو اکہتر پہ اللہ بتا رہے ہیں کچھ ہدایات فرمائی خریداری کا فٹ ہو یہاں سے ہدایات شروع ہو رہی ہے ایک ہدایت یہ فرمائی کہ اللہ کی دعوت دینے والے کا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بن تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی خواہشات کی نہ کرو اور چوتھی بات یہ فرمائی کے اللہ کبار بطالہ فرمایا فرمائے اس کو اس پر ایمان رکھنے والے پر اور اس کے بعد جو پانچویں بات دھیان فرمائی ہو یہ ہے کہ عدل اور انصاف کرنے والے پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کے زور بہادر اور مشکل کی خوشاب مت مارو ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور دوسروں کے اعمال کو انداز کرو آخری بات یہ ہے کہ فضول تحت سے اپنے آپ کو اور نوی بات یہ پڑھے کہ اس بات کا عقیدہ رکھو کہ اللہ نے قابل جمع کرنا ہے اور دسویں بات یہ کہ اللہ سبارک وطالعہ کوئی وہاں بچانے والا ہے لیکن اس بات اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ بات میں کہ اللہ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا اور اللہ سبار وطالعہ شریعت کے احکامات بھی نازل فرمائے یا اس کو پورا پورا عمل کرنا چاہیے سفر نمبر چھ سو بہتر پر یہ نمبر تین من یہ جو حالت عافرہ ہے مجھے بہت یادگی کہ جو آخرت کا طلبگار ہیں ہے ہم اس کی تصدیق میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ وہ آخرت کی نعمت کو حاصل کر لیں اور جو دنیا کا طلبگار ہیں ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کہ اس پر جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ کام رہے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اور جو ایمان اور نیک اعمال والے ہوں گے وہ جنت کے باغات کے اندر ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہر چیز نعمتیں ان کے اللہ کے پاس محفوظ ہیں صفحہ نمبر چھ سو تہتر سے اللہ سوال بتا رہے نے یہ بات اشار کر دیکھو کہ اللہ سوال کا تعالیٰ رجوع رکھو اللہ تعالیٰ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کروانے والا ہے اور ہمارا کہ اللہ کا نظام حکمت ہے کہ اللہ سوال کا بارش کا بھی کرواتے ہیں اللہ ہی رسم دینے والے ہیں سب چھ سو چوہتر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور جس قدر بھی زمین پر یہ جانور ہیں ان تمام کو پیدا کرنے والا اور ان کو پھیلانے والا اللہ ہی ہے سب چھ سو چوہتر میں چار ہے وبا صابق مصیبت مسلم وبا کہ یہ دنیا میں جس قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کے اپنے اعمال اور ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے فرمایا کہ یہ دنیا میں جس طرح کام لوگوں کے چل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے اگر سمندر میں اللہ ہوا کو بند فرما دے تو یہ کشتیاں تمہاری ہو یہ تمہارے جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اپنی آخرت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا کہ جو تمہیں دنیا میں اللہ نے دیا ہے تو یہ محبت کی چیز نہیں بلکہ یہ برتنے کی چیز ہے اور جو اللہ نے تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ ان کو وہ نعمتیں آخرت کی عطا فرمائیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے سوا چھ سو پچہتر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے اور معاف کرنے والے درگزر کرنے والے ہوں گے اور اپنے رب کی پوری پوری اطاعت کرنے والے ہوں گے نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے اور اپنے باہمی معاملات مشاورت سے طے کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور پھر یہ کہ جہاں انتقام ہوگا بدلہ لینا ہوگا وہاں اسی قدر انتقام لیں گے بدلہ لیں گے جس قدر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور سمے کے تعلیم جواب دہ ہے ظلم کا انتقام لینے والا اللہ کے نزدیک مجرم نہیں تو فرمایا کہ جہاں بھی مسلمان ظلم کا جواب دیں تو وہ قابل دل نہیں سفر نمبر چھ سو پچہتر کے آخر چھ سو چھہتر کا رکو نمبر پانچ ہے اللہ جی ہوئی فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر ان اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو خود بھی گمراہی چاہتا ہو صفحہ نمبر چھ سو چھہتر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اذاب ساتھ ساتھ کہ حقیقت میں نقصان والا وہی ہے جو آخرت کے لحاظ سے نقصان والا ہے اور وہاں اللہ کے عذاب کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اور پھر کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے یہ دوسرے لفظوں میں اس سے پہلے کہ تمہیں بہت آ جائے اور میں کہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری صرف پیغام کا پہنچانا ہے اور باقی یہ کہ قدرت پھر کی جب اللہ کو حاصل ہے سوا چھ سو چھہتر کے آخر چھ سو ستہتر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرمائی کہ اللہ تبار و تعالیٰ ہی بیٹیاں دیتا ہے اللہ ہی بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پانچ بڑھاتا ہے سوا اللہ عظیم یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے قدیر نہایت قدرت والا ہے یعنی اللہ تبار و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ جو تم مانگو وہ بھی تمہیں دے اللہ علم رکھتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے مناسب ہے تو اپنی رحمت کے لحاظ سے فیصلے فرماتا تب ہمیں چھ سو ستہتر میں اللہ کا بار مطالعہ نے فرمائی کہ اللہ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہی سے سرکار فرمایا اور فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مسلانے کی پیڑ کہ ایمان اور کتاب سے آگاہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو وہی آتی ہے اس روشنی کو وہ آگے منتقل کرواتی ہے صفحہ نمبر چھ سو ستہتر کے آخر چھ سو اٹھہتر انہتر پورے حامی اور کتاب المبین اللہ قرآن رضی اللہ اللہ داخل اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عصمت اور فضیلت کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں فرمایا کہ زمین اور آسمان کی بجائے اور فرمایا کہ ان مخالفین سے بھی پوچھنے یہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان میں یہ بادلوں کا نظام جو چھٹکا ہے اس بات کو تسلیم کریں گے تو کہا کہ جس کا اللہ مردہ زمین سے پیداوار سماتے جس کا اللہ تمہیں بھی دوبارہ کھڑا کرنے پر قابل اس بار اللہ ہیں بتانے کہ اللہ کے احسانات بھی ہے اللہ نے نے سواریاں عطا فرمائی سمندر کی سواریاں بھی اور خشک کی سواریاں بھی لہٰذا جب تم سواری سے سوار ہو جاؤ سوا چھ سو اناسی پہ یہ الفاظ ادا کیا کرو سبحان لنا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے لنا دعوے کیا ہمارے خاضہ وہاں خالوں کو مکرگی اور ہم نہیں تھے اس کو دعوے کرنے والے چھ سو اناسی طاقت ہم اما یحلو کو بناتے بنی اللہ نے شرک کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور ہمارے یہ شرک کرنے والے کس طرح گرے ہوئے ہیں یہ اللہ کی پیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے پیٹے چاہتے ہیں فرمایا کہ ایک توحین یہ کہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں اور دوسری توحین یہ کہ اللہ کو اولاد بھی وہ کہتے ہیں جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے سفر نمبر چھ سو اسی سے اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بات اشار کر جتنے لوگوں نے اللہ کے کا مخالفت کی ہم نے ان سے انتقام لیا اور دنیا میں آج ان کے خدا موجود ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے سفر نمبر چھ سو اسی سے یہ قال ابراہیم و قوی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو واقعی طور پر طے کیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیدار ہوں اور اللہ اللہ شریف کی عبادت کرتا ہوں اسی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں پھر توجہ سب پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا احساس قرآن مجید علیہ السلام پر کیوں نازل ہوا کسی بڑے سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا سمجھ کے کافی چاہے کیا ہو چاہے دنیا کی معیشت ہو اس میں ہم کسی کی مشاورت اور کسی کے مشورے کے پابند نہیں اور یہ سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں اور یہاں اشارت نے یہ بات فرما دی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے تو ہم ان لوگوں کو جو دنیا پرست ہیں انہیں دنیا کا مال بھی بھرپور عطا فرما دیتے لیکن ہم نے ایک بلال کی کیفیت اختیار فرمائی اور کچھ نعمتیں دنیا کے اندر دی ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والوں کے لیے آخرت کے اندر ساری نعمتیں آخرت کی ایمان اور تقوی والوں کے لیے سبق جیسے ایک بات یہ رکو نمبر چار ہے اور میں یابی رحمٰن عبید اللہ شیطان جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے شیطان اس پہ غالب ہوتا ہے جو اللہ کے فکر کو چھوڑتا ہے تو شیطان اس پر غالب ہوتا ہے اور سفر نمبر چھ سو تیاسی پہ یہ بات اشار سمائی کہ جو خود ہی بھٹکنا چاہتا ہو اس کو ہدایت کی طرف لانا اس کو ہدایت کی طرف نہیں لایا جاتا اس بات سفر نمبر چھ سو تیاسی پہ رقم نمبر پانچ ہے ورقت ارسل موسا بھی آیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اسلام کا ذکر فرمایا کہ اگر موسا علیہ السلام فرون کے دربار میں گئے اور سفر نمبر چھ سو تراسی پہ دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجائے اس کے اللہ کا نبی مانتا ان کو کہا اور خبر کیا کہ تراسی جو حضرت السلام کی اور ان کے بارے میں اختیار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنے لشکر کر دیا صفحہ نمبر چھ سو تراسی پہ لوگوں نمبر چھ ہے ولما گریبہ علاقوں یہاں اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت علیہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے بیٹے نہیں تھے اور نہ ہی وہ محبوب تھے اور صفحہ نمبر چھ سو چوراسی کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیصع نے بدین علی السلام قیامت کی نشانیوں میں سے یعنی قیامت سے پہلے وہ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ نے بدین علی السلام یہ اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ میرا اور تمہارا دونوں کہا کہ روا اللہ ہے پھر اسی کی عبادت کرو صفحہ نمبر چھ سو چوراسی کے آخر اور چھ سو پچاسی پہ یہ رقو نمبر سات کے آزباد علاقوں میں جمع والا فرمایا کہ جو ایمان والے اور برداری والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات فرمائے گا کہ آج میں کسی جگہ کا خوف نہیں ہے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عزت اور احترام کے ساتھ سبق چھ سو پچاسی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جنت میں نعمتیں ہوں گی اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے نمبر چھ سو چھیاسی پر اللہ کا بار بطالوں نے آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی حکمت والا اور یہ جاننے والا ہے اور فرمایا کہ اگر تم ان مشرقوں سے بھی پوچھ لو کہ اس کائنات کو پیدا کس نے کیا اور خود ان کو پیدا کس نے کیا تو یقیناً وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے لیکن تعجب ہے اس کے باوجود وہ شیر کر رہے ہیں صفحہ نمبر چھ سو چھیاسی کے آخر اور چھ سو ستاسی پر یہ سورج دخان کا پہلا رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے عزمت و فضیلت کے متوجہ فرمایا فرمایا کہ انا انزلنا فیلے لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا اور لیلہ مبارکہ وہ ہے جس میں انسان کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہ پندرہویں شابان کی رات ہے تو لیلہ مبارکہ پندرہویں شابان کی رات ہے یہ بات عام طور پر مشہور ہے لیکن آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے شاہ البغان الرضی قرآن یا قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور پھر فرمائے امنا اندرنا فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا تو لیلت القدر کون سے مہینے میں ہے رمضان تو قرآن مجید جو ہے یہ لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا ہے ایک رات اور رات لیلت القدر ہے اسی پر اللہ نے یہاں لیلہ مبارکہ کہا ہے تو لہٰذا لیلہ مبارکہ پنجویں شعبان کی رات نہیں بلکہ لیلہ مبارکہ لیلت القدر ہے اور جو رمضان المبارک کیا آتی اس آپ اللہ تعالیٰ نے صبح چھ سو ستاسی پہ اپنے قدرت کے نمونے بیان فرمائے اور فرمایا کہ نبی پاک سے شکلا چکے جب وہ اسلام کی بات تم نہیں مانتے تو پھر کون سی نصیحت تم قبول کرو گے سفر نمبر چھ سو اٹھاسی پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی اور کرون کا ذکر فرمایا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں تشریف لے جائیں اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا لیکن فرمایا کہ پیچھا کرنے والوں کو ہم نے غرض کر دیا اور وہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی معاملے میں زیادہ اور یہاں ایک عجیب جملہ اللہ نے فرمایا فرمایا کہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اتنا بڑا لشکر رکھتا تھا فرمایا کہ جس وقت اس کی ہلاکت ہوئی فرمایا کہ جس وقت فرعون اس کے لشکر کی ہلاکت ہوئی ہے تو فرمایا کہ اس پہ نہ آسمان رویا ہے اور نہ زمین روئی ہے تو بنگار سے بڑے سے بڑا بھی اگر دنیا سے چڑھا گیا جس کی وجہ سے اس کائنات کے نظام میں کوئی فنڈ آگے نہیں ہوتا نمبر چھ سو اٹھاسی کے آخر چھ سو نواسی کے نمبر دو ہے برکت میں چینا بنی اسرائیل بن آزاد الملکی اللہ کا بار وطالعہ نے یہ بات اشار نے بنی اسرائیل کو نجات کی اور فرون کے آزاد نے اس کو نجات دی اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی امتیں ایسی ہیں اور ان کے بعد تھیں جو نافرمانی کی وجہ سے حالات ہوتے رہی ہیں اور ہمارا یہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا اس کا بامقصد پیدا کیا ہے اور با مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے اگر وہ و فرمبرداری کرے گا تو اس کے لیے آخرت کا انعام ہے اور نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے آزاد ہے اور یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے لیے ہم چھ سو نوے پہ یہ بنتی ہے نشے پہ زخم اس میں اللہ تبار مطالعہ نے مجرموں کا انجام بیان فرمایا کہ ان کو جہنم میں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا اور اس پھل کا نام زخم ہے اور اس کے بارے میں جو حجیب کے اندر بازار آتی ہے فرمایا کہ یہ زخم کا جو پھل ہے یہ کانٹے دار پھل ہوگا اور جب یہ کھائیں گے تو حلق کے اندر پھنس جائے گا نہ نیچے کو جائے گا نہ اوپر کو آئے گا اور بنایا تو یہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کو چھو بھی نہیں جا سکے گا اور یہ پھل کتنا کھانا پڑے گا فرمایا کہ یہ پھل پیٹ بھر کے کھانا پڑے گا اور اس کو نیچے اتارنے کے لیے جو پانی مانگے گا تو ہمارا اس کو جو پانی دیا جائے گا نون وہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا اس بار اللہ تعالیٰ ہوا جس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں وہ بہتر مقام پر ہوں گے اور ان کو جنت کے اندر یہ نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی صفحہ نمبر چھ سے اکانوے پر یہ سورت اللہ کیا ہے اس کا پہلا رقو ہے حاکم اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے اس کا متوجہ فرمایا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش جانور کی پیدائش راجن کے نظام بارش کے نظام کہ آپ نے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور پھر اپنی نعمت قرآن مجید کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے صفحہ نمبر چھ سو بانوے میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید سے کیوں بے رخی کرتے ہیں گویا تینوں نے اس سے سنا نہیں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تسناک عذاب کی خبر ہے اور اس بار اللہ تبار تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی رقو نمبر دو ہے صفحہ نمبر چھ سو بانوے پر اللہ الگ سفر رقم باہر رتن الفل کے چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے سمندر میں طریقوں پہ چلنا اور زمین آسمان کی دیگر چیزوں کو انسان کے تابع فرمانا اس کو اللہ نے بطور نعمت کے بیان فرمایا اور اس کے بعد سفر نمبر چھ سو تیرانوے میں فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا اس کو فائدہ ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس کی سزا بھی وہی بھوک دے گا تو آج اللہ کا بار بتا رہا نے یہ بات اشارمائی کہ دنیا میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو گمراہ کرنے والے لا علم نہیں تھے بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے دوسروں کو گمراہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ہر نبی علیہ الاطلام کو شریعت عطا فرمائی اور نبی عباس وسلم کو بھی شریعت عطا فرمائی ہے اور اس شریعت کی اتباع کرنا نجات کے لیے ضروری ہے فرمایا کہ یہ اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا یہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور یہ ہدایت ہے اور سب اچھا جان میں پہر ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کو جلدی کے ساتھ مانتے ہوں ہم حاصب الرحیم اختر سر اسے یاد نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں یا دونوں برابر ہوں گے فرمایا کہ ان دونوں کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں اور ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں اور ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا خبر نمبر چھ سو چورانوے پہ یہ حکم مزید ہے خارف اللہ سے ماواد حافظ نے لہاریں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سننے اور ان کے سوچنے پر اور ان کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ ہدایت کے قریب نہیں آتے خبر تو چرانوے پہ فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آفرت نام کی کوئی چیز نہیں یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اگر آفرت کی کوئی چیز ہے تو پھر ہمارے مردوں کو کھڑا کر کے دکھا دیں چھ سو پچانوے پہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اللہ کا بار بار ان کو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی اللہ بھی دے رہا ہے یہی اشارہ ان کے لیے کافی ہے فرمایا کہ اللہ قیامت کرے گا اور اس وقت ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گا سفر چھ سو پچانوے سے رکو نمبر چار ہے وہ اللہ سماوات سماواد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ سب کے سب اللہ کے حضور گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور فرمایا کہ پھر ان ان کے کے نامے سامنے ظاہر کیے جائیں گے اور فرمایا کہ جو ایمان اور نیک اعمال والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے اور جو نافرمان ہیں سفر نمبر چھ سو چھیانوے کے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر ہوں گے اور اللہ ان کو عذاب میں ڈال کر فرمائیں گے کہ آج ہم تمہیں عذاب میں ڈال کے ایسے بھول جائیں گے جیسا کہ تم اس آخرت کو دنیا کی زندگی میں بھولے ہوئے تھے بس اللہ سبال وطالعہ نے اپنی عظمت کا اظہار سے پڑھائی زمین میں بھی اللہ ہی کی ہے آسمان میں بھی اللہ ہی کی ہے ہم زمین میں بھی اللہ ہی کی ہے آسمان میں بھی اللہ ہی کی ہے اس لیے کہ آسمان و خراب کی ہوئی ہے زمین خراب کی ہوئی ہے ساری مخلوقات ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہی ہے سفر میں کیسے ستانوے پہ یہ صورت الاحقاب ہے تو آفتاب جو ہے یہ ریت کے پیروں کو کہتے ہیں تو یہ علاقہ تھا قوم آج تھا اور ان کا ایک نگیٹو کیا گیا ہے کہ نسبت صورت نہ صورت الحقاب ہے یہ حوامی میں سب آپ وہ صورتیں جو حامین سے شروع ہو رہی ہیں ان میں یہ آخری اور ساتویں صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنظیم الکتاب من اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت و فضیلت متوجہ سمجھ فرمایا اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے کیا کوئی ایسا ہے جس کو تم اپنا معبود اور حاجر جواب مانتے ہو کہ ان میں سے کسی نے آسمان اور زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہو یا کسی آسمانی کتاب میں ان کا شریک ہونا بیان کیا گیا ہو یا کسی نبی علیہ السلام ان کا شریک ہونا بیان کیا ہو اور جب ایسا نہیں ہے قطعی تم گمراہی کا کام کیوں اختیار کرتے ہو صفحہ نمبر چھ سو اٹھانوے پہ اللہ تبار وطالعہ نے یہ بات اشاعت سمجھ کہ جو لوگ نبی علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ بشر ہیں تو نبی علیہ السلام پہلے نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر ہی تھے اس کے بعد صفحہ نمبر چھ سو اٹھانوے کے آخر چھ سو ننانوے پہ رکن نمبر دو ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه اس میں اللہ تبارک و تعالی رکو میں یہ بات بھی فرمائی کہ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا دورات عطا فرمائی اور اب نبی علیہ السلام کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے اور اس وقت ہدایت کے ذریعہ یہی کتاب قرآن مجید ہے اور جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں وہ یقین ان کا انجام ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سوئی کا متوجہ کیا اور فرمایا کہ یہ والدہ ہے جو تمہیں تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں اٹھا دی رہی ہے اور فرمایا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ اور تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے احسان مند رہو اور ان کے ساتھ یہ ہے وہ اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے تم دعائیں کرو کہ جس طرح سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے تم ان کے لیے ان کا حق دعاؤں کے ذریعے سے ادا کرنے کی کوشش کرو صفحہ نمبر سات سو پہ فرمایا کہ وہ والدین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں جو اپنے اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کو برائی سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد صفحہ نمبر سات سو ایک پہ جلفوں نمبر تین ہے واسکر افا آج اس اللہ تعالیٰ نے قومی آج کا ذکر فرمایا یہود علیہ السلام کی قوم تھی اور انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیے ہیں اور اللہ نے ان کا بیان سفر نمبر سات سو دو پہ یہ نمبر چار ہے اور اگر حالت ماحول اپنا فرمایا تو پھر یہ نہیں بلکہ اور بھی جتنے فرمان تھے وہ بھی اسی جگہ سے ہلاک کیا گیا ایسی رقو کے اندر سفر سات سو دو سات سو تین پہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے سے واپس تو راستے میں حضرت نماز ادا فرمائی اور نماز مجید کے جت کی جب نبی علیہ صلاحت کی تشریف یعنی نبوت کا آغاز ہوا تو اس سے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام حکمت کے تحت ان جنات کو جو پہلے آسمان کے قریب تک پہلے چڑھے جاتے تھے تو ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی اب اس سے جنات کی ایک میٹنگ ہوئی جو جینات کی ایک میٹنگ ہوئی اس بات کو اس کا سبب معلوم کریں کہ آج تک پہلے تو ہمیں آسمان کے قریب جانے سے نہیں روکا جاتا لیکن اب جو ہمیں آسمان کے کئی جانے سے روکا جا رہا ہے تو زمین پہ کیا نیا کوئی کام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حکم آیا اب جب یہ جنات کی ٹولیاں مختلف مقامات پر گھومتی رہی تلاش کے لیے تو نبی استعمال تاریخ سے واپس آ رہے تھے تو رات کو نماز کے لیے حضرت کھڑے ہوئے فجر کے نماز کا وقت تھا حضرت پانی کی تلاوت کی یہ جنات جو گزر گئے تھے یہ رک گئے جب یہ رک گئے تو انہوں نے سنا سننے کے بعد یہ سیدھے اپنی ہی جنس میں جنات میں گئے کہا کہ ہم اللہ کا کلام سن کر آئے ہیں اور یہ کلام ایسا ہے کہ جو الفاظ کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ اور ہدایت کے لحاظ سے بھی ان کے ہی کامل ہے لہٰذا ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور تمہیں بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم نبی علیہ اسلام پر ایمان لاؤ تو نبی علیہ اسلام کی خدمت میں اس کے بعد متأد بات جو ہے وہ سمنا حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلاط اسلام پر ایمان لے خواب کا مشہور جو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی علیہ اسلام نے ایک رات یہ بات فرمائی کہ وہ شخص میرے ساتھ آج رات چلے میں کہیں جانا ہے وہ چلے تو مجھ سے سوال نہ کرے تو حضرت عبداللہ بن اللہ عنہ نے آج کیا میں چلتا ہوں تو تشریف لے گئے تو عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس جگہ حضرت تشریف لے گئے تو مجھے ایک مقام پہ جا کے بٹھا دیا اور حضرت میرے گیت جو ہے وہ اپنے اخرا مبارک سے ایک دائرہ لگا دیا تو میں اس دائرے سے باہر نہ نکلنا نہیں تو نقصان ہوگا تو میں اس دائرے کے اندر بیٹھ گیا علیہ السلام مجھ سے کچھ فاصلے پہ تشریف لے گئے تو کوئی اس میں تشریف لے گئے دیر میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آمد ہے کثرت طرح لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں جاتے ہیں کس طرح سے اور نبی اسلاد اسلام کی جمع ہوتے رہے شور تھا ہنگامہ تھا اتنے میں پھر یہ آیا کہ بیٹھ جاؤ آواز جو ہے وہ آوازیں بند ہو گئیں اب میں سے تو من تھا کہ میرے ساتھ نقصان نہ پہنچائیں تو میں نکل کے جاؤں گی مجھے یاد آ گیا کہ حضرت خدا سے بہن باہر نہیں نکل رہا اس کے تعمیر کرنا ضروری ہے اس کے بعد سناٹا ہو سناٹا تاری ہوا اس کے بعد جو ہے گفتگو چلتی رہی ان کی آواز میں شام کی آواز بھی آتی رہی لیکن یہ بات معلوم نہیں ہوتی تھی کہ حضرت گفتگو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صبح کے وقت صبح کی نماز کے قریب جب نماز کا وقت ہونے والا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے کپڑے باندھ کے کھڑے ہوئے اور حضرت سے مسافر کرتے ہوئے جانے میں تو آنے کی حالت اور تھی تو جانے کی حالت اور تھی اب اس اسرا میں نبی رحصاط اسلام جب وہ چلے گئے تو حضرت میرے پاس ہے کہا کہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ میں نے کہا جی فرمایا کہ جاگ رہے ہو میں نے کہا جی حضرت اب چلا اب یہ اب اشتہار تھا کہ حضرت پوچھوں کہ یہ کون سے واقعہ کیا ہے لیکن کیونکہ وعدہ کر کے آیا تھا تو پوچھ رہے نہیں تو اسی تذبذب کی حالت میں تھا تو حضرت نے خود ہی فرمایا فرمایا کہ عبداللہ یہ جنات ہے ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا جب ایک جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے کا فیصلہ جنات میں کوئی نہیں کر سکا تو آخر جنات میں یہ بات طے ہوئی کہ زمین میں تلاش کرو کہ ایسا انسان کہ جو عدل اور انصاف والا ہو اور اس سے رجوع کیا جائے تو لہٰذا اس پر انہوں نے مجھ سے رجوع کیا اور کہا کہ حضرت ہم نے ایک فیصلہ آپ سے کرانا ہے تو اس لیے اس فیصلے کے میں رات کو یہاں آیا تو اللہ نے ایسا ایسا فیصلہ کرایا ایسا اطمینان ہوا یہ سارے کے سارے نشے فیصلے پہ مطمئن ہو گئے دونوں فریق پل کے دونوں فریقوں نے مجھ سے اپنے ایمان اظہار بھی کیا ہے مسلمان ہو کر واپس گئے جیسے مقدر واقعہ یہ سات یا آٹھ واقعات ہیں کہ جنات کی حضرت سے ملاقات کی یہ واقعہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے اس جگہ سے اسلام نے یہاں گفتگو فرمائی اسی جگہ پہ مسجد جین ہے تو مسجد جن اسی جگہ پر بنے گئی تو سفر نمبر صاف تین پہ اللہ تبارک کو بتا رہے ہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے اور فرمایا کہ اے نبی رساط اسلام آپ کے پہلے جو رسول تھے وہ بھی عزم اور ہمت کے ساتھ مخالفین کی مخالفت کو برداشت کرتے رہے ہیں آپ بھی اس کو برداشت فرما دے رہے ہیں فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا انجام ہلاکت سفر نمبر سات سو چار پہ یہ سورج محمد ہے یہ مدنی سورج ہے اور اس کا پہلا رقو ہے اور بلّی بسم اللہ الحمان وزی الرحین قبل وسلطوان صبی اللّہ المان اس پہ اللہ تبارک رہے ہیں یہ بات نشاد فرمائی کہ نجات کے لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری ہیں لیکن یہ ایمان نبی علیہ وسلام کے ذریعے سے ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک رہے نے اس نے جہاد کا حکم فرمایا اور ہمارا کے جہاد اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ جو مخالفین ہیں ان کی گردنیں نہ ٹوٹ جائیں اور وہ آگے پیتھیار نہ کر لیں اور ہمارے بھرپور انداز سے ان کی گردنیں مارو اور یہاں تک کہ پھر ان کی گردنیں مارنے کے بعد ان کو گرفتار کرو اور جو گرفتار ہو جائیں ہمارا کے پھر بعد میں کی چاہے تو ان کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو یا ان سے فری قبول کرو لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق جو صورت ہو کے اس پہ اختیار کیا جائے تاکہ جو تین دشمن ہیں ان کی کمر ٹوٹ جائے سفر سات سو چار اور سات سو پانچ کے تبار بتا رہے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور پھر یہ بات اشار فرمائی کہ ایمان والے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ان کا مولا یعنی کاج ہے اور خاصیوں کا کوئی کاج نہیں لا مولا لام بول عم نبی علیہ السلام جب غزوہ اوق میں تشریف لائے اور اس میں کافی نقصان ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ستر سال بھی شہید ہوئے اور کفار کو غزہ کامیابی ہوئی اور اس میں غلطی جو ہو گئی تھی وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے دستے کے جینے لگایا تھا کہ تم اس درے کو نہیں چھوڑنا پچاس آدمی درے کی درجے پہ آپ نے بٹھائے تھے درا نہیں چھوڑنا لیکن یہ کہ جب رات اسلام کو کامیابی ہوئی اور کفار میدان چھوڑ کر کہا لیا تو یہ درے والوں نے بھی سوچا کہ نبی دریا اسلام نے فرمایا تو تھا درا نہیں چھوڑنا لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت کے دشمن سامنے ہو دشمن بھاگ کیا ہے آپ میدان خالی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ سامان لیٹ رہے ہیں تو ہم درے پہ بیٹھے رہیں تو مناسب نہیں لہٰذا نیچے اتر کے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں اور ساتھ دے کے جلدی جلدی معاملہ جو ہے وہ نبیٹ نبیڑ لیں اور جلدی فراغت ہو جائے تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں تو اس سے پچاس میں سے انتالیس افراد درے سے نیچے اتر آئے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ جو اس وقت دشمنوں میں شامل تھے اور تھوڑا سوار سب کے کہ تھے جرنیل تھے انہوں نے پیچھے چلے کی طرف دیکھا تو تھوڑا خالی تھا تو اپنے گھوڑے سواروں کو لے کر پیچھے سے داخل ہوئے اتنے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو امیر لشکر سے پفار تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے پہنچ گئے وہ بھی پلٹ آئے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان میں گر گئے اور اس کی وجہ سے ستر افراد کی شہادت ہو گئی اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کہ نبی علیہ السلام کی بھی وقت تو اس پہ ابو سفیان نے آواز دی کہ نبی عباس وسلم کا نام لیا کہ کہیں ہیں حضرت اشارہ فرمایا کہ خاموش جواب نہیں دینا اور لگا کے چلو اس کے بعد ابو بکر صحیح کا نام لیا جواب نہیں عمر عنہ کا نام لیا جواب نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے دنیا سے گئے تو اس نے جو فخر کا جو اظہار کیا اب حضرت عمر اللہ کا برداشت نہیں ہوا فرمایا اور دشمن دین غلط فہمی کے اندر ہم سارے الحمد للہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان نے جواب دیا کہا کہ ولا عزا نقوم کہ عزا جو ہے وہ بت تھا ان کا کہ جو غلبے اور عزت کا بت تھا اس کو اس کا کہتے تھے دیوی ہر چیز کا رہ رہا بت انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ وہ بت ہے جو کامیابی ادا کرتا ہے اور عزت دیتا ہے تو اس کا نام عزا تھا تو سفیان نے کہا لنل والا اگر تم زندہ بھی ہو تو بھی کیا ہے غلبہ تو ہمیں حاصل ہے جس سے ہمارا اجزا ہے اور تمہارا کوئی اجزا نہیں تو حضرت نے یہ بات فرمائی یہ زور کا جواب دے دو اللہ مولانا ولا مولا رکھوں کہ ہمارا ساتھ اللہ ہے اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں تو غلبہ تو ہمیں بھی حاصل ہوگا فرمایا کہ ایمان والوں کا نیک کام والوں کا مولا اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور جو گپار ہیں ان کا کوئی مولا اور کاشان نہیں سفر سات سو پانچ میں یہ رکو نمبر دو ہے امراض الزین اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نیک اعمال والوں کا انجام جان فرمایا اور کافروں کا انجام جان فرمایا کہ ان کا مقصد دنیا میں صرف کھانا پینا ہے اور آپ جانوروں کی طرح سے کھاتے پیتے ہیں اور آخرت میں ان کا انجام جاننا اب یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اس میں ایک اشارہ مول بھی ہے متعدد اشارات ہیں حکمت ہے اللہ کے کلام میں حکمت اشارات ہوتے ہیں ایک اشارے یہ تو ہمارے جانوروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو جانور کے ساتھ کھانے پینے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو جانور میں سے کوئی غلط یہ جی پاک ہے نہ پاک ہے حلال ہے حرام ہے میرے مالک کی ہے کہ اور مالک کی ہے جہاں جیت رہا ہوں بات ہمارے ایمان والوں کا یہ کام نہیں وہ احتیاط کرتے ہیں دیکھتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے اور حلال کو کھا پینا حرام کے قریب نہیں جاتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قریب میں تو سب نے دیکھا ہے کہ جس وقت آپ شیپ لائے گھاس لے کر چارے لے کر پانی لے کر جانور بیٹھا ہوتا ہے یعنی جیسے آپ کھانے پینے کی چیز سامنے رکھتے ہیں جانور کھڑا ہو جاتے ہیں تو یہ فرق ہے جانور انسان میں انسان وہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیز لے کر بیٹھ اور بیٹھ کر بیٹھ اور اٹھ کر چلتے پھر سے کھانا بھی جانوروں کا کام ہے اور آج ہمارے مریموں میں شادیوں میں آتے ہیں پلیٹ ہاتھ میں ہے ادھر سے چیز اٹھائی سے بھی ہاتھ رہے ہیں چل پھر بھی رہے ہیں اور کھاتے پیتے بھی جا رہے ہیں تو ہی جانوروں والی جس میں احتیاط کر رکھا ہے تو اس سے بھی اشتراک یہ ضروری ہے نبی صاحب اسلام نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع فرمائی جہاں تک کہا گیا اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر غلطی سے بے خیالی میں پانی پی لے یا کوئی چیز کھا لے تو اس کو چاہیے کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے طے کر کے اس کو باہر نکالے تو اس قدر اس کی اہمیت نظر ہے سوائے آپ زمزم کی اور وضو کے بچے ہوئے پانی کی باقی ہر پینا بھی بیٹھ کر اور ہر کھانا بھی بیٹھ کر ہونا چاہیے نمبر سات سو چھ پہ یہ رقو نمبر دو ہے اس پہ اللہ کا بار رہے نے جلدیوں کا ذکر فرمایا اور وہاں کے آخرت میں مشروبات کے پر فرمایا فرمایا کہ جنت کے اندر اہل جنت کو چار قسم کے مشروبات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ایک پانی ٹھنڈا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا جس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی فرمایا کہ دودھ جس کے اندر تغیر پیدا نہیں ہوگا اس کے بعد فرمایا کہ مشروب کے جو میٹھا ہوگا اور چوتھی چیز اللہ کے عطا فرمائیں گے وہ شہد جس کے اندر جھاگ کی آمیزش نہیں ہوگی کہ یہ چار چیزیں پینے کی ہوں گی اور اس کے بعد جو کھانے پینے کے پھل ہوں گے وہ اللہ عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اللہ ان کی مفرت بھی فرمائیں گے اب یہ فرمایا کہ جو چار مشروب ہوں گے ان کی نہریں ہوں گی اور فرمایا کہ ان نہروں سے مشروب لینے کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا ایک طرح سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے اس چیز کا نام لینا ہے کہ بڑا چیز چاہیے دودھ چاہیے یا مشروب چاہیے یا پانی چاہیے یا شہد چاہیے کہ جس وقت وہ منہ سے یہ لفظ نکالیں گے چیز چاہیے فوائد کہ اسی لمحے میں کم سے کم ایک ہزار علم یہ پیارے بھائی کے سامنے دینے لگے کہ ایک چیز پہ ایک ہزار غلام جو ہے وہ کو کام وہ پیش کرنا دوسری صورت یہ یا خود چاہتا ہے کہ چہر قدمی بھی کروں اور وہاں جا کے خود ہی کیر قدمی کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے اور اس کے کناروں پر ان نہروں کے کناروں پر آپ کوڑے ہوں گے پینے کے برتن ہوں گے اور ایسے سجاوٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے جیسے کہ آسمان کے ستارے ہیں چمکدار ہیں اور سلیقے کے ساتھ ہیں بغیر اس میں ایسا ہوگا کہ جب اس کے کنارے کے اوپر آپ کھڑے ہو اٹھا کے کنارے کے قریب لائیں گے تو وہ چیز اچھل کے خود بخود اس پیالے خراب ہوش کے اندر آ جائے گی دوسری دوسرے ہوگی تیسری ذریعہ فرمایا کہ نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی لائے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود جائیں تو فرمایا کہ وہ ایسے اشارہ کریں گے نہر چل کے ان کے پاس آ جائے گی اور اس میں سے وہ نکال کر نوش فرما دیں گے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جہنمی ہے ان کے لیے فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے ان کو کھول کر ہوا گرم پانی دیا جائے گا اور جس کے کے ہی آنکھیں جو ہے پکانے راستے سے کٹ کے نیچے گر جائیں گی اور پھر اپنی جگہ پر جائیں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے بعد اللہ تبالیہ نے فرمایا کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ نبی السلام کے آپ کی مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن کوئی بات توجہ سے سنتے نہیں ہیں اور سبق ہے کے آخر میں اور ساتھ و ساتھ سے یہ بات فرمائی کے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں اور ان نشانیوں سے اندازہ کر لو اور قیامت کا جو وقت آنے کا ہے وہ اللہ کا کسی کو معلوم ہے اور فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت اختیار کرو اور استفاد کرتے رہو صفا نمبر سات سو سات سے یہ رقو نمبر تین ہے الولا نظیر سورہ خدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید صورت کب نازل فرمائیں گے وغیرہ جب ہم صورت نازل کرتے ہیں اور اس میں شکار کا حکم آ جائے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ان پہ وسیع تعریف ہو گئی تو ہمارا کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اطراف کرتے ہیں اور جو قرآن مجید ہے اس کا غور و فکر کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سفر سات سو آٹھ سے اللہ نے بات فرمائی کہ ان لوگوں کی جب واقع ہوتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر جب رگون وجوہ بٹ پا رہا ہوں اور چوٹ لگاتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر کس وجہ سے انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزاری سفر سات سو آٹھ سے ربون بن چارے اب آپ قلوبهم مرض ان سے قروبی مارا عنهم کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں اور ان کا آپ علامات سے پہچانیں گے اور ویسے ان کا اظہار نہیں ہوتا اور کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کے لیے اشتہار کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ خالق ایمان والے کون ہیں اور مفاد پر کون سفر نمبر سات سو نو پہ اللہ تبارک کہ یہ دنیا محض یہ لگو اللہ یہ کھیل تماشا ہے اور پہلاوا ہے فرمایا کہ اللہ کا بالبالہ نے تمہیں حکم دیا ہے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا اور حد کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو مال خرچ کرنے میں بخود کرے گا فرمایا کہ یہ وقت کا نقصان خود بھی اٹھائے گا اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تم بھی محتاج ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مال کا خیال کرنے کا حکم بھی تمہارے فائدے کے لیے کیا صفحہ نمبر سات سو دس میں سورت الفت تو اس کا پہلا رکو ہے صفحہ نمبر سات سو دس سات سو گیارہ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا یہ سر فتح کا جو نزول ہوا ہے یہ حدیبیہ سے واپسی پر ہوا ہے چھ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی نماز کے بعد القاضہ کا مہینہ تھا جب فالضی کی نماز سے فارغ ہوئے تو نماز کے بعد حضرت المقین فرمایا صاحب کیا میں ان کی طرف میرا صاحب فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صاحب جان کی جماعت ہے بات ختم ہو گئی اس کچھ دیر کے بعد مدینہ بلورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ والسلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو صحابہ کے رحم کی ایک جماعت بھی کے ساتھ تجاد ہو گئی کہ یہ تقریباً چودہ سو ستر افراد کے ساتھ چلے عرب میں یہ رواج تھا کہ جے کتنا ہی دشمن مخالف کیوں نہ ہو کے لیے اور عمرے کے لیے حج کے لیے کسی کو روکتے نہیں تھے تو نبی علیہ السلام کی تشریف لے گئے صحابہ نے چلے احرام آزاد سے بانٹا ہوا تھا قربانی کے جانور ان کے ساتھ تھے قربانی کے جانور کی بات یہ ہے کہ اس سے شاید تعصب ہو کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی عمر پر جو حج فرض ہوا ہے وہ نو ہجری میں ہوا ہے اور یہ واقعہ چھ ہجری کا تو نو ہجری سے پہلے جو عمرہ اور حج تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق تھا اور اس میں عمرے میں بھی قربانی کی جاتی حج میں قربانی ہوتی تھی اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے وہ قربانی اپنے ساتھ لے کر آتے تو اسی ضابطے کے مطابق نبی علیہ السلام اور کرام ہم بھی قربانی اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے چلے کے مقام پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے حکمت عملی کے تحت اہل مکہ کو ابلا کرنا یہ بات مناسب سمجھا کہ ان کو باخبر کر دیا ان کو باخبر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت میں نبی نظر السلام کو مکہ مقدمہ میں داخل نہیں ہونے اب مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا مذاکرات میں مختلف حضرات آتے رہے حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو طائف کے بہت بڑے سردار تھے ان کو بھیجا تو یہ انہوں نے گفتگو کی گفتگو کرنے کے بعد واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جائزہ لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ضلع گھومنے ہی کی ارادے سے آئے ہیں لہٰذا تم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو اور ان کو عمرہ کرنے دو تو انہوں نے کہا کہ ارے مکن سے مشورہ لے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے آپ سے کہ اب تک تو ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں جاتے رہے ہیں اب نبی السلام خود ہمارے گھیرے میں ہیں اگر تم مشورہ دو تو ہم حملہ کر کے نبی السلام کو شہید کر دیں تاکہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو عربہ بن مسور اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ یہ ہمارا کرنا پڑے میں نے کیسے لوگ کس طرح کے دربار دیکھے ہیں بہت سارے سردار سے درباروں میں جایا کرتے تھے ان کو وہاں کرسی پیش کی جاتی تھی تو میں نے لوگ کس طرح کے دربار دیکھے ہیں لیکن وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے اور نبی اسلام کی مریض پہ میں نے دلوں پر حکومت دیکھی ہے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلی کے لیے پانی منگوایا حضرت نے کلی فرمائی اور جب کلی کا پانی حضرت نے گیلا ہے تو اللہ اس کے رب کی قسم ہے کہ میں نے پانی کی ایک بوند کبھی کرے گی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پانی اپنی آنکھوں پر لیا ہے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے اپنی آنکھوں پہ ملا ہے اپنے سینے پہ ملا ہے جو حضرت کے جسم اثر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ حضرت کا مقدس خون کو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے تو یہ سب کے سب افراد اپنی گردنیں کٹوا دیں گے اور تمہیں ریستان کے قریب نہیں جانے دیں گے ان کے بعد پھر سہیل بن رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو سہیل بن رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ سہیل بن رضی اللہ عنہ مذاکرات کرے تو سہیل بن رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے تشریف لائے تو اب معاہدہ ہو گیا معاہدہ یہ ہوا کہ جناب دس سال تک باہمی لڑائی نہیں ہوگی جو مختلف قبائل ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ چاہیں یا اہل مکہ کے ساتھ چاہیں جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کرنے میں آزاد ہوں گے اور جو قبیلہ جس کے ساتھ معاہدہ کرے گا دوسرا قبیلہ اس معاہدے کا احترام کرے گا اور تیسری بات یہ کہ اس سال واپس جائیں گے آئندہ سال اسی مہینے جو میں آئیں گے اور تین دن کے لیے اجازت ہوگی تین دن میں یہاں رہیں گے عمرہ کریں گے اصل آپ کو ساتھ نہیں لائیں گے پھر تلوار کی اجازت ہوگی اس کے بعد یہ حضرات یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی آدمی کافر بن گیا کوئی ایمان والا کافر بن گیا اور ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے ان کے پاس چلا جائے گا تو یہ اس کو واپس کر دیں گے اب یہ بات اتنی جو طے ہوئی اب ان میں بالخصوص یہ بات کہ ان کا آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو ہم واپس کریں گے اور ہمارا کوئی جو ہے وہ کافر بن جائے تو یہ واپس نہیں کریں گے اب یہ کمزوری کی بات کی بظاہر ہے تو اس پہ حضرات صاحب اگر ہم بڑے پریشان تھے تو عمر رضی اللہ انہوں نے نبی کیا کہ حضرت کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں میں یقین نبی ہوں فرمایا کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں ایمان والے ہو کیا یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کہ اگر جہاد ہو جائے اور ہم نے جو مریں گے وہ جنتی ہوں گے اور ان میں جو مریں گے جہنمی ہوں گے فرمایا کہ ایسے ہی ہے فرمایا میں کہا وہ حکم کیوں نہیں دیتے کیا ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اب اس سے اہل تشہیروں نے نتیجہ نکالا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں لیکن کہ اللہ کی نبوت اللہ کے نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں نہ اس کی لابہ پوکھڑ نہیں ہے حالانکہ یہ استفاع میں تقریری اس کو کہتے ہیں استفاع میں اقراری ہے کہ یعنی جو چیز واضح ہے اس کو پختہ مزید کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم ایمان والے ہیں اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے تو پھر آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے مقصد یہ تھا نہ کہ آپ سے نوت کا انکار تھا بلکہ کا اقرار تھا تو نبی علیہ السلام نے کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنی رائے سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں خاموش ہو یہی بات عمر رضی اللہ نے گڑھ میں جا کے کہی انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو جو جواب زبانی نبوت کا تھا وہی جواب زبان سکیفیت کا تھا انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی ہیں جو کر رہے ہیں تو ظاہر اللہ کے حکمی پر کر رہے ہیں اب یہ جب معاہدہ لکھنے کے لیے احمد رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ الصاد اسلام نے علی رضی اللہ حکم آپ معاہدہ لکھے اب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ کو حضرت راجی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سیال بن عامر نے کہا کہ حضرت ہم کسی رحمان رحیم کو نہیں مانتے اللہ کو تو مانتے ہیں رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے یاد ہے اس کو کاٹو لوگ ایک بسم اللہ عملہ لکھ دیا بسم اللہ عملہ کیونکہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں اس لیے بسم اللہ لکھ لو ولی اللہ نے کاٹا بسم اللہ لکھ دیا حضرت رما کے لکھو کہ محمد رسول اللہ اور قریش کے تنا یہ معاہدہ ہوا تو حضرت نے لکھ دیا کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ کیا اگر محمد رسول اللہ آپ کو مان لیا اور ہم نے ان کے دستخط کر دیے اس کے مانیے پھر آپ کو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہمارا اختلاف تو اسی بات کی ہے کہ ہم آپ رسول نہیں مان رہے لہذا یہاں لکھو کہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا یہ بات لکھا کیونکہ حضرت معاہدہ کرنا چاہتے تھے تو کاٹ کے لکھو فراض اللہ نے کہا کہ حضرت آپ کی رسالت پر ایمان کو دل کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا تو ہاتھ پیا اس کے خلاف چل جاتا تو مجھ سے یہ کاٹا نہیں جا سکتا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو حضرت خدریہ کاٹا اور کاٹ کے وہاں محمد بن عبداللہ حضرت لکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اسی اندر اسی اصلا میں بن سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ ہو جو اولین ایمان والوں میں سے تھے وہ تشریف لائے یہ ایمان لائے تھے بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے لیکن ایمان لانے پر والدین نے ان پہ تشدد کیا اور اس تشدد کے بعد ان کو قید میں رکھا گیا تھا زندگیوں میں جکڑے ہوئے تھے جسم پر نشانات تھے زخموں کے اور کسی طریقے سے وہ زنجیروں کو توڑ کے یا کھول کے وہاں سے بھاگ کر آئے تھے تو یہاں آ کر پہنچے تھے کہ مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں تو سیاب العمر نے یوں دیکھا تو ابو جنگل رضی اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں کو میری حالت دیکھو اور میں بھاگ کر آیا ہوں مجھے واپس نہیں کرنا سیاب امن نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اسلام نے کہا کہ حضرت میری پہلی شرط یہ ہوگی کہ اس کو آپ واپس کریں گے اگر انہیں کبھی کبھی تمہارا لکھا ہی نہیں گیا تو نہیں ہوا لہٰذا یہ تو معاہدہ لکھے جانے کے بعد پابندی ہوگی تو علم نے کہا کہ نہیں حضور اگر آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تو میں معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تو نبی علیہ السلام نے ابو جنڈا رضی اللہ سے بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے تو پھر واپس چلے تو لہٰذا ابو جنڈا رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا سر جھکا دیا اور یہ اطاعت کی انتہائی کیفیت ہے وہ کرنا کہتے ہیں کہ نہیں حضرت میں کیسے واپس جا سکتے میری حالت حضرت جغالیہ شہر میں امر وہی کھڑا کھڑے ہوئے انہوں نے چیکر کے درخت کی ٹہنی توڑی اور یہ ٹہنی توڑنے کے بعد جو ہے وہ اس ٹہنی کے پیٹا ہے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے اور پیٹا کی چہرے پر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنی گرفت لیا اور معاہدہ مکمل کرنے کے بعد یہاں سے گئے جو معاہدہ مکمل کرنے کے بعد یہاں سے گئے ہیں اور یہاں جو معاہدے سے پہلے جو واقعہ ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اس صورت کے اندر خاص طور پر وہ یہ تھا کہ نبی علیہ والسلام نے پہلے اپنی طرف سے مذاکرات کے لیے نمائندے بھیجے تو حضرت نے جو نمائندہ بھیجا ہے نمائندہ بھیجے ہیں وہ نمائندے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو بھیجا جائے تو عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان اللہ کو بھیجیں کیونکہ اس لیے کہ ان کا خاندان وہاں ہے اور ان کو وہاں پناہ ہوگی اور ان کے لیے بات کرنا آسان ہے رضے اسلام نے کتاب فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ گا جب عثمان بن عفان اللہ میں تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ والوں نے کہا کہ ضابطہ ہے جو باہر سے آتے ہیں پہلے طواف کرتا ہے تم پہلے طواف کر لو پھر بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام اسلام کے بغیر طواف نہیں کر اب اس پہ یہاں سے خبر نکلی نبی صاحب کو خبر پہنچی عثمان عمران سے لے گئے اور انہوں نے طواف کر لیا تو خواب پھیلا دی جی۔ تو حضرت نے بنایا کہ عثمان پر مجھے پورا اعتماد ہے کہ میرے بغیر وہ طواف نہیں کرے گا اب وہاں مذاکرات جب ہوئے مذاکرات میں عثمان الفان سے مذاکرات چل رہے تھے اس میں خبر آ گئی کہ عثمان الفان سے شہادت ہو گئی اب یہ ضابطے خلاف تھی کہ تفیر کو کاتب کو قتل کیا جائے تو علیہ السلام جیسا میں ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور یہ درخت پیپل کا درخت تھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کا پتہ نہیں لوں گا چاہے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے تم میں سے جو اس معاملے میں میرا ساتھ دینا چاہے میرے ہاتھ میں چلے اب ظاہر ہے کہ وہ صاحب علم تھے وہ سب کے سب کھڑے ہوئے چودہ سو ستر افراد نے حضرت ہاتھ سے بیعت کی اور بعض حضرات نے تو بار بار بیعت کی کہ حضرت کے ہاتھ ہاتھ رکھتے تھے پھر آپ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ دوبارہ حضرت کے ہاتھ میں نکاحت حاصل ہو جائے پھر ایک آدمی تھا جو جد بن کیس جس کا ذکر اس سے پہلے ملاقات میں آیا ہے تو اس کا اون گم ہو گیا تو اپنے اون کی تلاش میں لا نے کہا تو ہم نے جو ہے وہ بیت لے رہے ہیں تاکہ مجھے اونٹ کی زیادہ فکر ہے بجائے اس کی جو تھی کی صاحب اسلام نے جہاں ارشاد فرمایا حضرت فرمایا کہ ایک سرخ اونٹ والے منافع کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی افراد بیت میں شریک ہیں سارے کے تاریخ نبی ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ہوئے زمین پر اس سے زیادہ مقدس جماعت اور کوئی موجود نہیں اب یہاں ایک اور بات یہ قابل اور ہے اسلام نے فرمایا کہ یہ بیت کس چیز کی ہے اس چیز کی ہے کہ میں کے ساتھ لوں گا عثمان رضی اللہ عنہ کا چائے اس کی وجہ سے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قربان کر رہے ہیں کس کے لیے ایک امتی کے لیے امتی کے فکاس میں اور یہ چودہ سو ستر افراد کی جماعت جس کے بارے میں حضرت خود فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ مقدس جماعت اور اس وقت کوئی نہیں پوری پوری جماعت کو شہید کرانے کا اختیار ہے کتنے آدمیوں کے لیے ایک آدمی کے لیے اور آج ہمارے یہاں جو اعتراض ہے جی ملا عمر نے کیا کیا ایک آدمی اسامہ کے لیے جناب امریکہ سے لڑائی مول لے لی اور اگر وہ ایک آدمی کی حفاظت کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خبر تھی کہ حضرت کی شہادت ہو گئی اب یہ جو افراد شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو کیا عثمان رضی اللہ عنہ ہو کہ اگر شہادت ہو چکی ہوتی تو کیا واپس آ سکتے تھے نہیں اور یہ جو اسامہ تھے رحمت اللہ علیہ تو یہ تو اس وقت حیات تھے اور جو آدمی حیات ہے اس کو خود قتل کے لیے پیش کرنا یہ کس قدر جرم کی بات ہوتی نبی السلات السلام کی اس فیصلے کے لحاظ سے تو نبی علیہ السلام نے قیامت کے لیے ایک نمونہ پیش فرما دیا کہ امت کا ایک ایک فرد قیمتی ہے اور اگر ایک فرد بھی امت کا اگر دشمن کے نعرے میں ہو یا دشمن اس کو شہید کر دیں تو پوری امت پر اس کا انتقام فرض ہو جائے گا کہ نبی علیہ اسلام محمد الانبیاء ہو کر وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بعد تمام حضرات جو ہے وہ بیت کرتے رہے تو حضرت نے اپنا ہاتھ مبارک پھیلایا ہوا تھا بیت کر رہے تھے جب سب بیت کر چکے تو حضرت اپنا دوسرا ہاتھ مبارک اوپر رکھا میں یہ میں عثمان کی طرف سے بیت کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان پارک اللہ حیات ہیں اور یہ جو تھی یہ افواہ تھی لیکن اللہ تبار بتا رہے اس بیت کو بیت رضوان کہا ہے کہ ایسی بیت جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنی ہے اس کے لیے اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے یہ معاہدہ ہو گیا رضی اللہ ہو کے ذریعے سے معاہدہ ہوا اور یہ اللہ عنہ ہو کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کر رہے ہیں یا اس وقت محمد رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور جو ابو جندل اپنے بیٹے کو لینے پر اطراف کر رہے ہیں اس کو جہاں اس کے آنے پر اطراف کر رہے ہیں اس کو لے جانا چاہتے ہیں یہی حالات کی تبدیلی ہے کہ سہیب نام رضی اللہ کو جب اسلام حج کے لیے تشریف لائے ہیں اس پر ایمان لا چکے تھے اور حضرت اونٹ پر سوار تھے اور نبی علیہ السلاط السلام کی مبارک قوم نکاب میں تھے لیکن انہوں نے سیر علامیہ اللہ کے حضرت کے مبارک قدموں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے قبول فرمایا تو باہر فرمایا کہ اگر استعداد انسان تباہ نہ کر لے اور اس کے اندر طلب موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم نہیں فرماتے جلد معاہدے کے بعد یہ حضرات واپس اٹھنے لگے ربیع صاحب نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو قربان کرو اور اپنے سر منڈوا لو احرام کھول لو واپس چلو صحابہ ہم میں سے کوئی اپنی وجہ سے نہیں ملا سب بیٹھے نبی علیہ السلام اسلام کو یہ بات بڑی شکست سے محسوس کہ یہ کیا ہے اطاعت کرنے والے برطار ان کی حالت یہ ہے کہ تو نبی علیہ الفلاطلام جو ہیں وہ کسی فکر مندی کی حالت میں اپنے خیمے میں تشریف لائے اس سفر میں ام سلامہ رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ انہوں نے حضرت کو دیکھا حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھا حضرت الملال کی کیفیت میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت خیریت دیا سمے نے حکم دیا کوئی تعمیر نہیں کرا رہا ہمیں حضرت ان کے ذہن اس وقت حاضر نہیں ہے کہ کتنا بڑا خدمہ ہے کہ یہ اپنے ہوش و آواز پہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ ان کو حکم نہ دیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو قربانی ہے آپ کی اس کو جا کے آپ قربان فرما دیں اور آپ اپنے حلق فرما لیں اور اپنا اگرام کھول لیں تو مجھے امید ہے کہ سب کے ساتھ جب آپ کو دیکھیں گے تو فوراً حرکت میں آ جائیں گے نبی اقراز وسلام نے تجویز کو پسند فرمایا حضرت لے گئے اور حضرت نے جا کے جو قربانی فرمائی تھا سب سال لوگ کھڑے ہوئے سب نے اپنی جانور قربان کی تو یہ کیفیت تھی ان کی اب یہ بڑے یعنی مایوسی کی حالت میں تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا اب جب واپس چلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح فرما دی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ فتح ہے تم اس کو ناکامی سمجھ رہے ہو لیکن اللہ نے یہ تمہیں فتح عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے فرمایا کہ دیکھو کہ قریب ہی اللہ سے میں ایک علاقہ عطا فرمائے گا اور تمہیں مال غنیمت دے گا تو یہ واقعہ ہے ذوالقادہ کا شہری ذوالقادہ کا ذوالقادہ کے بعد ذوالحجہ اور ذوالحجہ کے بعد محرم دو مہینے کے بعد سات محرم کو اللہ نے خیبر کا علاقہ فتح فرمایا اور ایک جان کا نقصان بھی نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمینیں بھی عطا فرما دی جاگیریں بھی ملی مال و متا بھی ملا اور اللہ نے مال غنیمت کے حساب عطا فرمایا پھر اللہ نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ فتح عطا فرمائے گا جو فتح تمہارے سامنے تم جس کو محسوس نہیں کر رہے اور اللہ نے آٹھ ڈگری کے اندر چھ ڈگری کا واقعہ ہے آٹھ ڈگری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح پتہ کرا دیا اور پھر اللہ نے بہت سے اور علاقے بھی فتوحات کے عطا فرما دیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور کیوں انڈیا نہیں کرنا چاہتے تھے یہ بات آج اللہ کی صورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پہلا رکو ہے سورت پندرہ کا سات دس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین جو ہے وہ تم نے عطا فرمائی ہے اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت تعریف فرمائی فرمایا کہ آسمان پر اللہ کا لشکر فرشتے ہیں اور زمین پر اللہ کا لشکر یہ نبی اسلام کے صاحب کرام رضی اللہ عنہ ہیں صفحہ نمبر سات سو گیارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صفات اور خصوصیات جان فرمائی اور یہ بات اشاعت فرمائی کہ جن لوگوں نے آپ کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے سفر نمبر سات سو گیارہ کے آخر سات سو بارہ نمبر دو ہے قو محلہ پورے فرمایا کہ کچھ مناسب وہ تھے جو آپ کے ساتھ اس میں سفر میں نہیں چلے اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ نبی اسلام جو اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ حضرت اور آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے فرمایا کہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے کہیں گے حضرت جو آگے سفر ہو اس میں آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں تو آپ یہ فرما دیں کہ تمہارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں سوا نمبر سات سو تیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات اشاعت فرمائی کہ وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے رہیں وہ قابل گرفت ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کسی جہاد سے معذور ہوں اور جہاد میں شریک ہونے کے قابل نہ ہوں اور خدا جو اللہ سے اس اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جو اس اطاعت سے روح گردانی کرے گا فرمایا کہ اس کو ڈرنا کا جام میں ڈالا جائے گا سفر سات سو تیرہ سے آخر میں اور سات سو چودہ پر یہ رقول نمبر تین رقض راہنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت تو رضوان کا فرمایا یقیناً راضی اللہ اللہ راضی اللہ اللہ راضی ہو چکا ماضی میں فرمایا اور پھر راضیہ پھر نہیں فرمایا قد راضیہ قد جو ہے وہ لگتا ہے پختگی عربی پکی اور یقینی بات ہے اس میں کسی شب و شبہ کی گنجائش نہیں اور پھر قد کے ساتھ قد کو بھی کافی نہیں سمجھا اللہ نے اس کے ساتھ لا کا اضافہ بھی کر دیا یہ مزید تاکی ہے کہ لقد رضی اللہ وہ پکی سے پکی بات ہے کہ یقین اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا عن الذین آمنوا نہیں عن المؤمنین کہ اللہ نے ان کو الذین آمنوا نہیں کہا المؤمنین کہا الذین آمنوا وہ جو اس وقت ایمان والے ہیں معلوم ایمان میں پختہ ہیں یا ایمان میں ناقص ہیں اور یہ بھی نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا المومنین استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اس بات کے اظہاروں پہ یہ ایمان میں کامل ہیں پختہ ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا ایمان سے کبھی جدا نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے ان کو المومنین المومنین کہا کہ یہ صنعت عطاف ہم صاحب کو اپنے ان کے ایمان کی اور ان کا سند عطا فرمائی اپنی خوشبو دی اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جناب یہ صحابہ ہم کی ظاہری حالت کی کی ان کے دل میں تو ایمان نہیں تھا اللہ نے آ کے یہ بات کی فرمائی کی آف بھی نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے تو اللہ نے ان کے اخلاص کی صنعت بھی عطا فرما دی کہ یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ ان کو فتح عطا فرمائے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ حج کا موسم تھا تو مصری جو ہیں یہ ایک مصری بوڑھا جو تھا یہ طواف کر رہا حج پہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا آپ کے ایک بزرگ ہیں فرما ہیں لوگ ان کے جمع ہیں ان سے سوالات کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ بھی آپ سے بیٹھ گیا مصری ہیں جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں تو اس پہ وہ ایسی نہیں سمجھتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم نے حق کیا ہے دین کی خدمت کی تو آ کے بیٹھا تو اس نے اپنی عمر رضی اللہ سے سوالات کیے ایک سوال یہ کیا یہ بتائیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہو تو غزل بد میں شریک نہیں ہوئے کیا یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے بغیر کہ جی ہاں یہ بات صحیح ہے اس نے کہا اللہ اکبر ہماری بات صحیح ثابت کیا کہ وہ بدری صاحب نہیں ہے ایسے بڑے صاحب نہیں ہے تو وہ بلند مقام نہیں رکھتے قلعتوں کا حسین دوسری بات یہ کہا کہ کیا وہ غلط عہد میں بھاگنے والوں میں سے نہیں کہا کہ جی ہاں کہا اللہ وقت پر قرآن مجید کہہ رہا کہ جو جہاد سے بھاگنے والے ہیں وہ قابل گرفت تو اس لیے ہم نے کچھ جرم نہیں کیا ان کو شہید کر تیسری بات یہ ہے کہ بیت الرضوان میں وہ شریک نہیں تھے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہا کہ کے جی ہاں کیا وہ بھیا زبان میں شریک نہیں اللہ کہ جو فضیلتیں آئی ہیں بھیا سلیمان میں شریک ہونے والے کی اب اس نے اپنی بات ثابت کر دی جب نے کہ اب تو اپنی بات کہہ چکا اب یہ دنیا سے بیٹھ کر میری بات کی سن بغیر یہ حضرت نے فرمایا کہ غزل پادر میں اس کے شریک نہیں ہوئے کہ وہ ساتھ تیار سے چل رہی تھی نبی علیہ السلط کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو ان کی نکاح میں تھی حضرت نے فرمایا کہ عثمان کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ کے میں شریک ہونے والوں کی طرح پورا عطا فرمائے اور تم سفر کرنے کی بجائے میری بیٹی کی ذمہ داری کرو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت کے حکم پر رکے ہیں اور نبی علیہ صلاحم نے واپسی پہ ساری بشارتیں بھی ان کو دی جو فضیل صاحبہ لیے تھیں اور وہ مال غنیمت جو سب نے تقسیم ہوا وہ بھی ان کو برابر کر دیا گیا تو اس لحاظ سے تو وہ وزیر صحابہ کے برابر ہو گئے اور نبی اسلام کی دختن نیک افسر کی ذمہ داری کی جو فضیلت ہے اس میں تو ان کا شریک نہ ہوا یہ ان کی فضیلت ہے اب بتا کہ یہ بات قابل اعزاز ہے یا ان کے مقام بلند کی علامت ہے دوسری بات انہیں کہی کہ غزب عہد میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور اللہ ان سے بھی خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کیا تاکہ قیامت تک کوئی ان کے بارے میں اپنی زبان نہ کھول سکے تو جب اللہ معاف کر چکا تو اب اس کے بعد قابل بات کون سی ہوئی تیسری بات یہ ہے زبان کی تو یہ معلوم ہے کہ بےت زبان ہوئی کس کے لیے ہے تو اللہ نے فرمایا جو بعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں اللہ اور ایمان والوں سے راضی ہے اور جس کے لیے میت رضوان ہوئی ہے اللہ ان سے کتنا راضی ہوا ہوگا اور نبی علیہ صاحب السلام نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے نے شرکت کی ہے کہ یہ ہاتھ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے تو اس سے بتا کہ ان کا مقام کس کا بلند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان حضرات کی جو میں شریک ہوئے ان کو ایمان کی صنعت اخلاق کی صنعت اور اپنی خوش کی صنعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اور سوا سات سو چودہ پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مال غنیمت کا اور انہوں نے آج کیا کیا غزبر خیبر کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تبار کو تعالیٰ نے فتح کی خبر بھی دی سفر نمبر سات سو پندرہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا فرمایا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں بہت سے ایمان والے ایمان والی عورتیں ایسی تھیں کہ جو حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اور نچلے طبقے کے تعلق کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکے تھے وہاں جب تم حملہ کرتے تو نتیجہ ہوتا کہ ان میں کوئی نہ کوئی تمہارے ہاتھ سے مارا جاتا اور تمہیں بعد میں معلوم ہوتا یہ تو ایمان والے تھے تو ہمارے ہاتھ ہمارے ایمان والے بھائی اور ہماری بہنیں ٹیم قتل ہو گئی تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی تم اس لیے ہم نے حکم نہیں دیا تمہیں جہاد کا کہ ہم تمہارے دل کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں افسوس نہ ہو اس لیے ہم نے تمہیں روکا ہے تو یہ حکمت تھی روکنے کی اور فرمایا کہ وہ لوگ تو ظاہرانہ حمیت سے کام لے رہے تھے لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں قومی اور وطنی جو ہے وہ اصلیت نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ کے ایمان والے کو اپنا صفحہ سات سو پندرہ رکن چار ہے صدق اللہ رسول بالحق اب جب اس بات کی تھی کہ ہم واپس کیوں جا ہیں وہاں پہ یہودی اور منافقین وہاں شوشہ چھوڑیں گے کہ دیکھو جناب یہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں رسول کا خواب تو سچا نہ ہوا کہ رسول کا خواب تو پورا نہ ہوا تو حضرت بغیر عمرت کیے ہوئے طواف کے واپس آ رہے ہیں تو اب ان کو کیا جواب دیں گے تو اللہ نے یہ جواب بھی فرما دیا فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے خواب کو سچ کرے گا ان قریب تو مسجد حرام میں داخل ہو گئے بے خوف ہو کر اور تم اپنے سر ملواؤ گے اور بالوں کو چھوٹا بھی کراؤ گے اور بالکل کوئی خوف کی کیفیت تمہارے اندر نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی عطا فرمائیں گے تو اگلے سال انہوں نے عمرہ کیا اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی آٹھ ہجری میں فتح ہوا اور نو ہجری میں حج کا وقت بھیجا گیا اور دس ہجری میں خود نبی علیہ السلام کم از ایک لاکھ چالیس ہزار افراد کے ساتھ حج کا سفر آپ نے سات سو سولہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرائی کہ تم اے صاحب اس بات سے پریشان ہو کہ ہم اپنی بات کو منوا بھی نہ سکیں نبی اساد اسلام کی رسالت بھی نہ منوا سکیں اور غلبہ اسلام بھی نہ منوا سکیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اساد اسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا کہ اس دین کو مغلوب کریں اللہ کے دین کو غالب فرمائیں گے اور یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں تفصیل کی گنجائش سے نہیں ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ غالب استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے لفظ اظہار استعمال لیا راہو کہ یہاں اللہ نے غالب لفظ استعمال نہیں فرمایا اظہار لفظ استعمال فرمایا اس لیے بات معلوم ہوئی کہ دین تقیہ غالب نہیں ہوگا دین ظاہر غالب ہوگا اور دین ظاہر وہ تھا جو بقول ان کے دشمنان دین کے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ میں پہلے تین خلفاء کا جو دین تھا وہ دین ظاہر تھا اور بقول ان کے علی رضی اللہ دین دین تھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دین ظاہر کے غالب ہونے کا اشارہ فرمایا تھا کہ دین تھا جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چاروں کا ایک ہی دین تھا اور چاروں کا دین دین ظاہر تھا دین تقیہ میں میں کسی کا دین نہیں تھا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت حکم دیا کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد عبداللہ لکھو اور پھر حضرت نے خود ہی یہ عمل فرمایا اب ایمان والوں کو یہ یقین دی کہ ہم نبی اسلام کی رسالت کا اظہار بھی نہ کر سکے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غلط خانی دور فرما دی فرمایا کہ اللہ اپنے رسول کے لائب دین کو غالب کریں گے تو کس رسول کے دین کو غالب کریں گے کیا علیہ السلام کا لائح دین غالب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام غالب ہوگا اللہ نے فرما سماجی محمد رسول ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کا دین غالب ہوگا اسی لیے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ عام طور پر جو نعرہ لگتا ہے نعرہ تقبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ اول تو رسالت کے یہ جواب قاعدے اور لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اب اللہ تبارک بتا رہا ہمیں ہدایت ہے اب ہمارے مساجد میں لکھا ہوا ہے نوعیت تو سنت الحتکاب تو رجا مسجد میں داخل ہوں تو یہ نیت کر لیں نوعیت تو سنت الحتکاب اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو نیت کے الفاظ بنانے والا ہے وہ عربی زبان کے قریب سے بھی نہیں بولا مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں پھر یہ ہے کہ یہ جو احتکاب ہے یہ نفر احتکاق ہے سنت احتقا وہ ہے جو آخری اشرے کا ہو بیسویں کا روزہ افطار کرنا وہ اعتکاب کی جگہ پر ہے اور جو چاند کی اطلاع آنے پر کھڑا ہونا اس وقت تک یہ احتکاب کرنا ضروری ہے اگر ایک دن کا احتقاق بھی کم ہو جائے یا کوئی آدمی احتکاب بیٹھا ہے اور افطار کرنے کے بعد احتکاب میں بیٹھا ہے اور پورے دس دن احتکاب بیٹھا رہا اس کا احتکاب بھی سنت اعتکاف نہیں ہوگا وہ نقل احتکاب ہوگا سنت احتکاب کے لیے ضروری ہے کہ افطار سے پہلے بیسویں روزے کے افطار سے پہلے احتکاب کی جگہ میں جائے اور چاند کی تصدیق ہو جانے کے بعد احتکاب سے اٹھے تو یہ پورا احتکاب سنت احتکاب ہوگا اگر اس سے ایک لمحہ بھی کم ہو گیا تو احتکاب سنت احتکاب نہیں ہوگا نقل احتکاب ہوگا اور مسجد میں جو جا رہے ہیں جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کا احتکاب یہ نفل احتکاب ہے یا سنت احتکاب نہیں تو نوعی تو سنت اور احتکاب اگر تو عبادت کے لحاظ سے غلط دوسرا یہ ہے جو مسئلے کے لحاظ سے بھی غلط ہے تو یہ احتکاب سنت احتکاب ہے ہی نہیں تو شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے عربی عبارت کے لحاظ سے بھی غلط ہے عربی تقریب کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نعرے تقدیر تو نعرے کے معنی ہوتے ہیں آواز کا بلند کرنا اعلان کرنا تقدیر کا اعلان کریں کہ تقدیر کی ہے اس کا اعلان کریں ہم نے جواب میں کہہ دیا اللہ اکبر اور نعرے رسالت کے معنی کے ہیں رسالت معنی ہے کہ اعلان کریں کہ رسالت کس کی ہے اب نعرے رسالت کے معنی ہے کہ اعلان کریں رسالت کس کی ہے ہم نے کہا ہم نے کہا نعرے ہم نے کہا یا رسول اللہ آئے آپ ہی آ کے بتائیں حضرت ہمیں تو ہی نہیں رسالت کی اللہ کے بند ہو کم از کم قاعدے کے لحاظ سے تو ایسے الفاظ اختیار کر لو کہ جو مطابقت رکھتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی مسجد کے اندر ہیں جس میں یہودی بھی بیٹھے ہیں عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی تو جب یہ کہا جائے گا نار رسالت اور یاس اللہ کہا جائے تو یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی تینوں کی آواز گونج رہی ہوگی پھر لیکن جناب اس مجلس میں بیٹھے تھے یہ سارے کے سارے یہودیوں نے بھی یار اللہ کہہ دیا اس نے اب جو یہودی رسول اللہ کہیں گے تو ان کا رسول کون موسیٰ علیہ السلام عیسائی کہیں گے یار اللہ تو کس کو پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اسلام کو یہ کیے ہوئے ہیں مسلمان تو لہٰذا نعرہ ایسا نعرہ ہے جو تینوں میں مسرک اس کا جواب بنے گا جب کہ حکم دیا گیا ہے امتیاز کا امتیاز کب ہوگا امتیاز کب ہوگا جب کہا جائے نعرہ سالہ تو اس کا جواب ہو محمد رسول اللہ جب یہ نعرہ لگے گا تو یہودیوں کی آواز بھی دبے گی عیسائیوں کی آواز بھی دبے گی پھر ایمان والوں کی آواز اٹھے گی اور اگر یاس اللہ کہہ دیا تو اس میں تو سارے تینوں مشترک مشرت ہیں تو ہر ایک اپنا اپنا تصور کر لے گا اور جواب مشترک ہو جائے گا جب کہ امتیاز کا ہونا مسلمان کے لیے یہ لازم ہے تو اس لیے معنی کے لحاظ سے بھی مطابقت کے لحاظ سے بھی یہ مناسب تو اللہ نے فرمایا یہ بات اللہ نے فرما دی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ آپ اپنے نبی کے رسول کے ذریعے بھیجے ہوئے دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے اب یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ وہ رسول کون ہے جس کا اور دین غالب ہوگا اللہ نے غلط دور فرما دی محمد الرسول اللہ کہ وہ کوئی اور رسول نہیں ہے اور یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی ٹکڑا کل میں سجیو کا جز ہے ایک بات اس سے زیادہ جو دور حاضر کے لحاظ سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وقفا بلّہ شہیدہ کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کریں گے اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے وفا بلّہ شہید اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اب وہ گواہی کون سی ہے اللہ نے وہ گواہی یہاں دی کہ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور گواہی کیسے میں دے رہا ہوں دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے فرمایا کہ وہ لذیذ یہ حضرات صاحب کرام کا وجود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا اخلاص ہے ان کا اثار اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کا شریعت کو اختیار کرنا نبی اسلام کی اتباع کہ یہ جماعت یہ دلیل ہے اس بات کی ہمارے دعوے کی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دعوے کی دلیل یہ حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی رفاقت اور معیت ان کا مقصود و مطلوب ہے اور یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور یہ ہر وقت آج کی کیفیت میں ہوتے ہیں اگر دنیا کماتے ہیں تو بھی اللہ کا فضل سمجھتے ہیں اور ان کا مقصود اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے اور فرمایا کہ ان کے چہروں سے ان کے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ٹپک رہی ہے فرمایا یہ خوش نصیب جماعت ہے جس کا ذکر ہم نے میں بھی کیا ہے اور انجیل کے اندر بھی کیا ہے اور ہمارا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو ہم نے بتدریج قوت عطا فرمائی ہے کہ جیسا کہ ایک پودا کومپل ہے اور آہستہ آہستہ پر ہوتا ہے اور پھر مضبوط ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ان کو مضبوط کیا ہے اور یہاں جو ایک بڑی اہم بات فرمایا کہ جس وقت فصل تیار ہوتی ہے تو جو کاشتکار ہوتا ہے جس نے فصل کو گویا ہوتا ہے وہ اپنی فتح کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور جو دوسرے ہیں اس پہ جلتے ہیں تو فرمایا کہ یہ فصل میری فصل ہے جو میں نے تیار کی ہے اور ابھی اور کافر ہیں جو اس فصل سے جلنے والے ہیں ان جو صاحب سے جلنے والے ہیں اللہ کا فتوا ہے کہ وہ کافر ہیں یہ کسی مفتی اور مولوی کا فتویٰ نہیں عظیز ابھی ہمارے یہ صحابہ جان کی جماعت وہ ہے کہ ان سے جو جلنے والے ہیں وہی ہیں جو کافر ہیں جو اس سے جلتا ہے وہ کافر ہے یہ اللہ کا فیصلے ہیں اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صحابہ کا بغض رکھتے ہیں تو خود اللہ کے بیان کردہ فیصلے کے لحاظ سے وہ کافر ہیں اور یہ خبر کفر کی یہ قرآن کی خبر ہے اور اس کا انکار یہ بذات خود کفر ہے تو اس لیے یہ بات واضح ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا فرمایا ان ایمان والوں سے نیک اعمال والوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور بعض حضرات نے یہ بات بھی کہی کہ یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے چاروں خلفۂ راہدین کی صفات بیان کروائی ہیں ولزین ماہ اس ابو بکر رضی اللہ کی صفت ہے جو نبی اسلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے حتیٰ کے ہجرت میں بھی حضرت کے رفیق تھے اور غار میں بھی رفیق اور مزار میں بھی رفیق اور فرمایا کہ ماہ یہ ابو بکر رضی اللہ ہیں اشدہ اور کافروں کے مقابلے کی انصاف کی عنہ کی خصوصیت ہے رحما بحی آپس میں بہت مہربانی کرنے والے عثمان برحمٰن اللہ کی صفت ہے اور اس کے بعد سلام رقان سجلا کے ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفت ہے سفر نمبر سات سو سولہ کے آخر اور سات سو سترہ پر یہ صورت الحجرات ہے تو اس کا پہلا رقو ہے بسم اللہ رحمان الرحم یاد الدین ابو اللہ و رسول اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات فرمند ہیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی اسلام کے حکم سے آگے چلنے کی کوشش مت کرو سفر سات سو سترہ کے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنی بلند آواز میں مت پکارو جتنی بلند آواز میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال طے ہوں گے یعنی تم ایمان سے محروم ہو جاؤ اب یہاں سے ایک بڑا مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الفرام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جس مجلس میں نبی اسلام موجود ہوں تو حضرت کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو تو نبی علیہ السلام والسلام کی آواز سنی نہ جا رہی ہو اور مجلس میں جو موجود ہوں ان کی آواز سنی جا رہی ہو تو آواز سے بلند ہو گئی تو جس کی آواز بلند ہو گئی وہ تو ایمان سیکھی پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کے سامنے آواز بلند بات کرو کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے ہر چیز اللہ کے سامنے اگر نبی السلام بھی حاضر حاضر ہیں تو پھر یہ فرما دیا کہ حضرت کی آواز کے مقابلے میں آواز بلند نہ ہو تو پھر جو مولانا تقریر فرما رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر اور نبی السلام کا حاضر نازر ہونا ثابت فرما رہے ہیں تو ان کی آواز تو حضرت کی آواز سے بلند ہو گئی کہ ان کا تو اپنا ایمان باقی نہ رہا یہ عقیدہ تو بعد کی بات ہے دوسروں کیا اثر ہوگا کیا اثر نہیں ہوگا تو اللہ کے اس ارشاد کے مطابق بات نہیں تھا ایک دوسری فرمایا کہ نبی علیہ السلام والسلام کو اتنی آواز میں مت پکارو جتنی آواز میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اتنی ان کی آواز سے بھی مت پکارو اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت جو ہے براہ راست میری بات سن رہے ہیں اور میں لاؤڈ اسپیکر پر اسلاد السلام علیکم رسول اللہ اسلام سے خطاب کر کے بات کر رہا ہوں تو ایک دوسرے سے ہم لاؤڈ اسپیکر پر گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں تو لہٰذا نبی اسلام کو پکارا جا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر پر یہ آواز عام بول چال کی آواز سے بھی بلند ہو گئی تو لہٰذا کسی لحاظ سے بھی ایمان باقی نہ رہا تو ہمارا کہ وہ لوگ کہ نبی اسلام کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ہمارا کہ وہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن رضی اللہ عنہ کہ ان کی آواز قدر بلند تھی قدرتی طور پر جب یہ آئی نازل ہوئی تو پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے اس میں جاتا ہوں تم باہر کنڈی لگا دو اور میں دستک بھی دیتا رہوں تو تم دروازے نہیں کھول حضرت اندر چلے گئے نبی ربیسات السلام نے نواز نے دیکھا کہ صاحب بن صحابی ہیں موجود نہیں تھے ان کے ہمسایہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عورت پوچھا معاذ سے کہ ثابت بن قیس جو ہے وہ نماز میں نظر نہیں آ رہا تو کہیں بیمار تو نہیں تو معاذ عنہ فرمایا کہ حضرت میں ہمسایا ہوں ملاقات میری نہیں ہوئی لیکن وہ بیمار نہیں ہے اگر بیمار ہوتے تو مجھے علم ہوتا تھا ان کا پتہ کرو تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کے استقبال میں مقید کیے ہوئے ہیں تو جا کے ان سے ملاقات کر لو پوچھ لو کہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو صادر کیا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکم نازل ہوا کہ اگر حضرت کی موجودگی میں آواز بلند ہو گئی تو ایمان باقی نہیں رہے گا میری آواز تو بلند ہے میں جتنی کوشش کروں آواز پس رکھیں کی پھر بھی بلند ہوگی تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ نہ حضرت کی مجلس میں جاؤں گا اور نہ اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور اس لیے میں نے گھر والوں سے کہا کہ یہ دروازہ نہیں کھولنا میں اندر رہوں گا یہ جواب سن کے وہ تشریف لے گئے رضان سے میں حضرت ہوئے اور آپ کے آج کیا حضرت یہ واقعہ تھا میں اس کو لے آؤں تو صابر میں قید رضان ہو تو جائے تو حضرت فرمایا کہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو تیری زندگی بھی قابل رشک ہوگی تیری موت کی شہادت کی موت اب یہ شہادت کی موت نبی اثرات وسلم کی دعا ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں بھاگ ہائے کہیں ہو جائے تو جیسا یہ بات فرمائی تو حضرت صاحب کے خلاف جہاد فرما رہے تھے اور اس جہاد میں حضرت کی شہادت ہوئی شہادت رہی تو حضرت نے جو زیرہ پہنی ہوئی تھی وہ بہت قیمتی تھی ایک آدمی جو گزرا اس نے زیرہ اتار لی کوئی اور ہے نہیں دیکھنے زیرہ اتار زیرہ اتار کے لے گئے تو یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری زیرے فلاں آدمی اتار کے لے گیا ہے اس نے جا کے فلاں جگہ رکھی ہے وہ زیرے اور وہ چولہے کے نیچے رکھی ہے چولہا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو زیرے وہاں سے لے لی جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ السلام بھی دے دیا جائے اور یہ بات بھی ان سے عرض کی جائے کہ شہید کی بخشش ہے سوائے قرض کے اور میں نے فلادمی کا قرض لینا ہے میری طرف سے وہ قرض آپ کے ساتھ تو لہٰذا اس نے رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیٰ سلام بھی دیا اور جا کے پیغام بھی دیا تو حضرت نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو ذہن نہیں کرنا تو اس جگہ پہ جا کے دیکھا تو وہاں سے ذہن کے رائے حضرت نے اس کے مطابق جو ہے قرض بھی ادا فرما دیا تو فرمایا کہ یہ واحد آدمی ہیں جن کے خواب میں تاکید پر جن کی وصیت پہ جو ہے وہ عملہ عمل کیا گیا تو صاف کیسے زبان ہو زندگی بھی قابل رش اور ان کی وفات بھی شہادت کی وفات تھی اور یہ جو قرض کی وجہ سے رکاوٹ عظیم میں ہو سکتی تھی اللہ نے وہ رکاوٹ بھی ان کی دور فرمائی اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی روح اور جسم کا تعلق بھی آپس میں برقرار ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک اشارہ اس سے معلوم ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ تبار وطالعہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو حجروں سے باہر جو ہے وہ لوگ کے جو نبی والسلام حجروں سے باہر سے پکار رہے ہیں تو وہ آخر سے محروم ہیں اگر حضرت جو ہے خود تشریف لے آئیں اور یہ لوگ صبر کر لیں حضرت خود تشریف لائیں باہر تو ان کے لیے بہتر ہے تو یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک قبیلہ ہے ربی نبی اسلام پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلاط والسلام کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ اخروج علیہ محمد احمد آپ باہر تشریف لائیں تو اللہ تبارک بار بتا رہے ہیں مجھ کو فرما دی کہ یہ عیسیٰ سے جا کے پکارنا یا خلاف ادب ہے لہٰذا خود باہر تشریف لائے اس پر بھی ان سے ملاقات کی جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ الحمام کے چکر رات بھائی ہیں وہ عنہ کے پاس وہ حدیث کے لیے تو لے جاتے تھے تو دستک نہیں دیتے تھے تو عبید بن قاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر کتنی دیر ہو گئے میں اتنی دیر ہو گئی تو میں سر پیغام دے دیتے تو میں کہ یہ بات ہمیں سکھلائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ادب کیا جائے اور حضرت کے بعد جو ادب ہوگا وہ حضرت کی جانشینوں کا ہوگا تو اس لیے جو علم میں حضرت کی جانشین ہیں تو ان کا ادب بھی ویسے ضروری ہوگا اس لیے میں نے اس آئٹ پر عمل کیا ہے تو یہاں جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلاط اسلام کے اس میں گرامی دیا اس نے گرامی سے پکارا اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جا محمد کہنے والے ہیں یہ بے عقل ہیں یہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ جو قبیلہ تھا یہ بنو تمیم کا قبیلہ تھا یہ اس کے بعد ایمان لایا تو ایمان لایا اس کے بعد پھر حضرت صاحب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت کو نام سے پکارتا ہو بلکہ یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے حضرت سامنے بھی بیٹھے ہوتے تو جس اللہ وسلاد و سلام یا نہیں کہتے تھے جسم اللہ وسلاد و سلام و رسول اللہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو اور حضرت سلام بھی ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں کہتے تھے بلکہ اعلیٰ رسول اللہ کہہ کر یہ الفاظ تو سفر پہ آخر اللہ تعالیٰ نے نمایا کہ اگر کوئی خاص سے خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو سفر سات سے اٹھارہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا خبر وہ خوش نصیب ہو کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان سے متظم کیا اور تمہارے دلوں میں کوپر خسوک اور اسیان کی نفرت پیدا کر دی اور اللہ حضرات کی جماعت راشدون ہیں ایک ہوتا ہے کہ محتدین محتدون ہدایت کو جاننے والے ایک ہوتا ہے راشدون ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہدایت کے راستے میں چلنے میں کام ہے تو اللہ نے ان کو بات کی سنت تھا فرمائی اور پھر یہ حکم دیا کہ اگر مسلمانوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس کے خلاف تم بھی جہاد اور سفر نمبر سات سو اٹھارہ کا آخر اور سات سو انیس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے ایبدار الفاظ استعمال مت کرو برے القاف نہ رکھو اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت جو ہے مت کرو اور بدزنی سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو اور کسی کے ایبوں کی توہ مت لگاؤ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و کو کہ نزدیک فضیلت تقوی کی وجہ سے ہے خاندان کی وجہ سے نہیں اور سفر سات سو انیس کے آخر سات سو بیس میں ہمارے کچھ لوگ آئیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں لیکن آپ ان سے فرما دیں کیا کہ ولاسن خون اسلم ایمان کے قروبی قوم اس میں دور حاضر کے فتنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جماعت مسلمین کہتے ہیں اس فتنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا انصاف فرما دیں ان سے اپنے آپ کو مسلمین کا ہو وغیرہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا اس بعد اللہ تبار و تعالیٰ نے یہ بات اشاعت میں کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان میں پختہ ہوں اور شاپ و شبہ سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں ایمان کے دعوے میں اور فرمایا کہ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی وہ اللہ کا احسان نہ جتنا ہے بلکہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے تمہیں ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمائی بات سوا نمبر سات کے لیے صورت آپ ہے اس کے پہلے رقو میں اللہ تبارک وطالعہ نے قیامت کا آنا یقینی بیان فرمایا اور اس کا اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور سفر سات سو بائیس میں پہلی قوموں کی ہلاکت کے ذکر فرمایا اور سفر سات سو بائیس سے یہ دوسرا رقو ہے جس میں اللہ نے بات اشاعت فرمائی کہ ہر ایک کے کلمات بھی اعمال بھی یہ سب ہم محفوظ کر رہے ہیں یہ کارڈ تیار ہو رہا ہے اور سفر نمبر سات سو تیئیس پہ یہ سفر سات سو چوبیس یہ رقول تین ہے جو میں نقول جہنم عالم دلا تھی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو جہنم میں ڈالے گا اور جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کو اللہ جنت میں داخل کروائے گا اور سفر سات سو چوبیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم دشرا بھی کرتے رہیں اور اس کے بعد یہ بادشاہ کمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کا بالک ہے اور یہ قیامت کا آنا یقینی ہے سوا سات سو پچیس سے فرمایا کہ قرآن مجید لی جائے یہ نصیحت کا ذریعہ ہے سفر سات سو پچیس کے یہ صورت و ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کمائی کہ قیامت کا آنا اور قیامت دن جزا اور سزا کا ہونا یہ بالکل یقینی ہے اور سفر نمبر سات سو پچیس پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا انجام بیان فرمایا اور مستقیوں کے لیے جزا بیان فرمائی اور سفر سات سو چھبیس پہ فرمایا کہ وہ لوگ جزا پانے والے ہیں جو اخلاق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور رات کو تھوڑے رات کو سوتے کم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور فرمایا کہ خود تمہارے اپنے وجود کے اندر زمین و آسمان میں تو ہے ہی ہے تمہارے وجود کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں قیامت ایسے ہی یقینی ہے جیسا کہ تمہارا بولنا یقینی ہے تم گفتگو کرتے ہو اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی سفر سات سو چھبیس سے رقو نمبر دو ہے اس پہ اللہ تبارک بتا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنے کا ذکر فرمایا اور سوا سات سو ستائیس پہ حضرت علیہ السلام کے پاس ان کا آنا اور پھر ان کی قوم کی ہلاکت کرنے کو جو اس سے پہلے یہ واقعہ بیان ہو چکا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم آج کی ہلاکت کرنے کو فرمایا ہے اور سفر نمبر سات سو اٹھائیس پہ اللہ تعالیٰ نے نور اسلام کی قوم کی ہلاکت کو فرمایا اور سفر سات سو اٹھائیس پہ رکو نمبر تین ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے ہم ان نہیں مانگتے رسک لینے والے تو ہم ہیں ان اللہ رضاق کو رقو یہ آیت وہ ہے کہ جو رزق کی جس کو تنگی ہو اگر شروع دن میں ایک تصویر کی پڑھ لے تو اللہ اس تنگی کو دور فرما دے سفر سات انتیس کا یہ صورت ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا ہونا یقینی فرمایا ہے اور اس کے بعد سفر نمبر سات سو تیس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سفر نمبر سات سو اکتیس پر یہ رقو نمبر دو ہے حضرت کے فما قباطی کا کا ہے ہمارا قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں اور اس کے حوالے سے اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے سفر نمبر سات سو بتیس پہ یہ صورت النجم ہے اور اس کا پہلا رقو ہے سفر سات سو بتیس اور سات سو تینتیس پر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے کہ بیت المقدس سے جو آگے کا سفر ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے شرک کی جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے سفر سات سو چونتیس سے یہ رقو نمبر دو ہے اس سے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے علم میں ہے تمہارے تمام کے تمام اعمال اور سفر نمبر سات سو تینتیس رقو نمبر تین ہے افرائی ص طلّہ اس میں اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمول بیان فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے رلاتا ہے وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی تنگی اور خوشحالی عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی ہلاکت نافرمانی کا ذکر فرمایا قوم آج کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور پھر قوم سمور اور قوم لو لو علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ تبار تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ دنیا میں ہنسنے کی وجہ اللہ کے خوف سے رونا اختیار کرو تاکہ آگے آگے سے آخرت میں رونے سے بچ جاؤ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کوتاہی نہ ہو اور شرک بھی نہ کیا جائے نمبر سات سو چھتیس کے آخر اور سات سو میں پہ صورت القمر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کے ایک موجود چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر فرمایا اور پھر سوا سات سو سینتیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نے بھی جین السلام کا بادشاہ فرمایا اور پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ نے یہ قرآن مجید کی نعمت جو ہے یہ عطا فرمائی ہے مستقبل کے لیے قرآن مجید نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے سوال سات سو اڑتیس رکو نمبر دو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کی ہلاکت کے لیے فرمایا اور حضرت لود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کے آخر میں وہی بات بیان فرمائی کہ کون ہے جو قرآن مجید کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے سبوں میں سات سو انتالیس طریقوں نمبر تین ہے اللہ و تعالیٰ نے کی ہلاکت کا اس میں ذکر فرمایا ہے اور پھر مجرموں کا جو انجام ہے وہ بیان فرمایا اور سبوں میں سات سو چالیس لڑکوں کے آخر میں جو اللہ کا خوف رکھنے والے اور اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمت اور دیگر نعمت سات سو چالیس اور سات سو چالیس پہ یہ صورت الرحمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علام القرآن خلق الانسان علامہ البیان سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی اور پھر انسان کو قرآن سکھلایا معلوم ہوا کہ یہ زبان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے اور جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے اور اس اللہ اللہ تعالیٰ نے نے میں یہ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا صبر صاف پہ اللہ نے جنات اور انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا جہاں تک اللہ کہ تم سمندر تھے جو ہے وہ مرجان اور موتی حاصل کرتے ہو اور اسی سمندر کے اندر تمہارے جہاز چلتے ہیں تو کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو انکار کرو گی خبر سات سو اکتالیس کے آخر سات سو بیالیس سے رکو نمبر دو میں اللہ تعالیٰ یہ بات اشاعت سمے کے وقت آنے والا ہے جب سب پناہ ہو جائیں گے تب اللہ کی ذات باقی ہوگی اور خبر سات سو بیالیس میں فرمایا کہ جتنے نافرمان ہیں وہ مختلف انداز کے عذاب کے اندر ڈالے جائیں گے اور فرمایا کہ اس پر ہر ایک گناہ جو ہے وہ صاف ہوگا واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور ان کو کبھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور کبھی ان کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا صبر سات سو تینتالیس پہ یلکو نمبر تین ہے والی منخواہ مقام ربی کی جنتان اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں بیان فرمائیں اور ہمیں ان کو ایسی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا نہ کسی دن نے دیکھا ہوگا سفر نمبر سات سو چوالیس سے اللہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ان ان کے اعمال اور کی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا سفر نمبر سات سو بیالیس سے یہ صورت الواقع ہے اس طرح واقعہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جو رات کو اس کی خلاوت کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی سے محفوظ رکھیں گے اس کے پہلے رقو میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں قیامت کا منظر بیان فرمایا قیامت کے دن تین گروہ ہوں گے پہلا گروہ وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا اور اس کے لیے تو ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور سفر سات سو چھیالیس پہ اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا اور وہ صحاب یمین کا یعنی ان لوگوں کا ہوگا جن کو عما اللہ میں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اللہ نے پھر ان کی نجات ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور سات سات سو سو چھیالیس سینتالیس پہ کن بندو ہے اس پہ اللہ تبارک بتا نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو امان بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور سفر سات سو سینتالیس اللہ نے فرمایا کہ ان کو زخوم کا درخت کا پھل زخوم کے درخت کا پھل کھانے کو دیا جائے گا اور پینے کے لیے ان کو کا ہوا پانی دیا جائے گا اور پھر سفر سات سو سینتالیس کے آخر سات سو اڑتالیس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے انسان کی پیدائش اور حتیٰ کے یہ فصلوں وغیرہ کے حوالے سے اور بادل کے نظام سے اور آگ کے حساب سے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور سفر سات سو اڑتالیس کے آخر سات سو انچاس پر یہ رقو نمبر تین ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عصمت بیان فرمائی اور یہ قانون اور حکم فرمایا کہ قرآن مجید کو بغیر اردو کے ہاتھ نہ لگائے گئے پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اتنے اور بے بس ہو کہ اپنی موت کو بھی تم نہیں ٹال سکتے کبھی اتنے آگے بس ہو کہ اللہ کی تم تم کیوں نہیں کرتے سفر نمبر سات سو پچاس پہ یہ صورت الحدید ہے جس اس رحمان پہلا رقو ہے سب اللہ حراض فرمایا آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے باسی فاتی نام اور پھر اپنے علم اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور سفر سات سے اکاون کی اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس رقوع کے آخر میں سات سو اکاون کے آخر سات سو باون پر صحابہ کرام کے دو طبقے بیان فرمائے فرمایا کہ صحابہ کے آزم میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے درجے کے لحاظ سے بہت بلند ہیں لیکن فرمایا کہ وہ کل نمبار الوار حسنا چاہے پہلے والے ہوں چاہے بعد والے ہوں دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ہے نمبر نمبر سات سو باون پہ یہ دو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے لیں گے کہ جیسے کہ اللہ پر قرض ہے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس لٹائیں گے اور فرمایا کہ کل شراب سے گزرتے ہوئے ایمان والے تو روشنی ان کے ایمان کی ہوگی جو ان سے گزر جائیں گے اور منافقین جو مرد اور عورتیں ہوں گے وہ وہاں پہ کل رات پر جائیں گے اور روشنی سے محروم ہوں گے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کل رات کو قبول نہیں کر سکیں گے نمبر سات سو ترپن پہ اللہ تبارک بتا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں فرمائے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا ادر ہے اور جو اللہ پر اور نبی اسلام پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں فرمایا کہ بھی نتیجے کے اعتبار سے صدیق ہیں اور اللہ کے وہ شہدا ہیں اور فرمایا ان کو اللہ جل عظیم عطا فرمائیں گے اور ان کے مقابلے میں جو قاتل ہیں جو آیات کو جھٹانے والے ہیں ان کا انجام جہنم ہے سات سو رکو نمبر دو ہےت اللہ اللہ ہمیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ تو بس ایک وقت گزارنے کا ذریعہ ہے حقیقت ہے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور اپنے آپ کو جنت کا اہل بناؤ اور یہ جنت کا اہل وہی لوگ ہوں گے جنت کے اہل جو اللہ پر نبی صاحب پر کامل ایمان رکھتے ہوں اور اس بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ وقل کرتے ہیں سو سات سو بچپن پر یہ وقل وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے کتاب بھی عطا فرمائی شریعت بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے لوہا بھی عطا فرمایا اور یہ لوہا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے سفر میں سات سو پچپن کے آخر اور سات سو چھپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اپنی مرضی سے شریعت کے احکام مت بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ذریعے سے ہیں ان کو اختیار کرو اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے اللہ پہ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا عطا فرمائے گا سب نمبر سات سو ستاون پہ یہ سورت المجادلہ ہے اس کے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح کے حوالے سے ایک حکم بیان فرمایا ہے اور سفر نمبر سات سو اٹھاون پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے سکن کی مخالفت کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ز اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے صفحہ نمبر سات سو اٹھاون پہ یہ رقو نمبر دو ہے اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں جو سرگوشی کرتے ہو اللہ کا و تعالیٰ اس سرگوشی کو سنتا ہے اور اللہ کا و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ سرگوشی ایسے کام کے لیے ہو جو کام لیکی کا کام ہو سفر سات سو انسٹھ پہ اور برئی کے کام کی سرگوشیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھو اور کسی نبی رہتا سلام یا دین کے کام کرنے والے جو دوسرے افراد ہیں ان کے وقت کو ضائع مت کرو سفر نمبر سات سو ساٹھ پہ اللہ کا بار بتا رہے ہیں رکو نمبر تین ہے اس پہ اللہ کا بارک بتا ہیں یہ بادشاہ ہماری کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے مال اور ان کے اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے اور اس میں سب حساب سے اللہ نے فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر دو گروہ ہیں ایک گروہ ہے جو حزب الشیطان ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو حزب اللہ ہے اور کہ حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے افراد ہوں بھائی یہ لوگ ہیں جو ایمان میں پختہ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان میں پختہ فرمایا اور ان کو اللہ آخر میں جنت میں داخل فرمائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہے اور اس میں حضرات صاحبہ کرام رحم کا ذکر ہے اس کی مثالیں موجود ہیں سفر سات سو اکسٹھ کے آخر اور سات سو باسٹھ یہ حاصل ہے جس میں اللہ رحمان صبح اللہ امام اسلامات کے اس سے اللہ تبارک وطالعہ نے بنو نزدیک جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کا انجام بیان فرمایا چار ہجری میں نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ تو اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت ہے عطا فرمائیں کہ وہ جو کچھ چھوڑ کر گئے زمینیں وغیرہ وہ سب النبی السلام نے ایمان والوں میں تقسیم کی سفر سو سب پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ ہم صاحب کہ یہ سچے ہیں اور انصار کے بارے میں فرمایا کہ ہم مغل ہوں یہ کامیاب ہونے والے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے فرمایا جو لوگ ان دونوں کے بعد آئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ربنا فلنا اے ہمارے رب ہماری بخش فرما والی قوانین بن ایمان اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں بلا تجل فی قرو بنا بلن اور ہمارے دل میں تو ان کے بارے میں کسی قسم کی قبولت میں دار جو ایمان والے تھے ربنا اے ہمارے رب ربانہ کرو فرحیم یقیناً تو بہت بخش شبقت والا نہایت حمالہ ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے وہ ہے اعتراضات امام زین العابدین رحمۃ اللہ پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہیں تو نہیں اگر میں تو بہت بات میں پیدا ہوں فضر رضا کو انصار میں سے ہے میں نے پہلے کہا بعد میں پیدا ہوں فضل رضا پھر مجلس سے اٹھ گیا کہ اللہ نے نجات والے گروہ تین بھی انصار ایک وہ جو مہاجرین ہیں دوسرا گروہ وہ جو انصار ہیں تیسرے وہ جو بعد میں آئے ہیں ان دونوں سے محبت رکھنے والے اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں وہ ہیں تیسرا ان کے علاوہ کوئی چوتھا گروہ نہیں جس کو اللہ نے نجات والا کہا ہے لہٰذا میری مجلس سے اٹھ گیا ان میری وجہ سے مجھ پہ بھی عذاب نہ ہو لہٰذا انصار کی محبت یہ ایمان کے لحاظ سے بھی ضروری اور آخر کے کے لحاظ سے بھی ضروری صفحہ سات سو چونسٹھ پہ یہ رکو نمبر دو ہے الحمد للہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جب نبی السلام نے بنو نذیر کا گھیراؤ کیا تو منافقین نے ان سے کہا تھا کہ تم نے جو ہے مسلمانوں کی بات نہیں مانی ہم تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساتھ اگر تو ساتھ دیں گے نہیں اگر ساتھ دیں گے تو یہ بھی شکست کھائیں گے اور فرمایا کہ جو قفار ہیں جو منافقین ہیں ان سے متاثر نہ ہوں کہ ان کا اتحاد جتنا بھی زبردست ہو تو یہ آپس میں اندر میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں اور ان سے تم ملوب نہ ہونا صبر سات سو پینسٹھ میں فرمایا کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اپنے بڑی ہونے کا اظہار کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں شیطان اور شیطان کی اطاعت کرنے والے دونوں جہنمی سولہ سات سو پینسٹھ پہ رکن بتیس ہے یا یادین عامل تق اللہ وسلم نفس ماقت جگت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رقو میں یہ بات اشاعت ہمیں کہ ایمان والو قیامت سے غفلت اختیار مت کرو اور فرمایا کے جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور صفحہ نمبر سات سو چھیاسٹھ پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اپنی صفات اور اپنے تعارف فرمایا ہے اور یہ آخر تین آیتیں سب الحشر کی اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جو شخص اعوذ برلا سمیع العلیم نے شیخ میں تین دفعہ پڑھ کے یہ آیات ایک دفعہ پڑھ لے تو غیر اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کی لیے مقرر کرتے ہیں اگر صبح کو پڑھے گا تو پھر اللہ دن میں فرشتے مقرر فرماتے ہیں اگر رات کو پڑھے گا تو اللہ رات میں جو فرشتے مقرر فرماتے ہیں تو اس کا تجربہ میں کر دیتا ہوں اللہ لا الہ الا هو اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا عالم الغیب و شہادہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان الرحیم بہت مہربان نہایت ہمارا ہے وہ اللہ الذي و اللہ ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الملک کو بادشاہ ہے القدوس و بہت پاکیزگی والا ہے السلام و سلامتی والا ہے المؤمنوں امن دینے والا ہے المحمن و نگاہبانی اور نگرانی کرنے والا ہے العزیز و نہایت زبردست ہے الجبار التبا رکھنے والا ہے المتقبر اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا ہے سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ اللّہ یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے لیے جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ الباری و اللہ پیدا کرنے والا ہے الباری وجود دینے والا ہے المصور شکل و صورت بنانے والا ہے لہ الاسماء الحسن اور اس کے پیارے نام ہیں جو سب بھی لہو تصویر بیان کرتے ہیں اس کی معافی سماوات ولاد جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی ساری مخلوقات بہول عزیز الحقی و نہایت زبردست نہایت حکمت والا ہے تو تین بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ اسم العلیم الشیطان الرجیم اور ایک بار ان آیات کو اعوذ باللہ اسم العلیم الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اسم العلیم الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اسم العلیم الشیطان الرجیم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سفر نمبر سڑسٹھ پر ممتنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ بات فرمائی کہ دین کے دشمنوں سے دوستی اختیار مت کرو اور سفر پہ یہ رقم نمبر دو ہے کہ اللہ تبار یہ بات اشاعت فرمائی کہ دیکھو کہ تم اگر اللہ کے حکم کی تعمیر کرو گے اور دین دشمنوں سے دوستی اختیار نہیں کرو گے ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دیں اور ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ تمہارے دوست بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان والی عورت ہجرت کر کر آ جائیں تو کافروں کے حوالے نہ کی جائے کہ ان کا جائزہ لے لیا اگر ایمان والی ہیں تو ان کا حوالے نہ کیا جائے اس لیے فرمایا کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر جو ہیں وہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں اور اس کے بعد سفر صاف سو ستر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آ جائیں اور وہ بیت کرنا چاہیں تو یہ بیت اصلاح ہے یہ بیت ایمان بھی نہیں جو المومنات پہلے ہی ایمان والی ہیں اور یہ بیت جہاد بھی نہیں تو یہ عورتوں پر جہاد پڑتی ہے تو یہ بیت اصلاح ہے اس سے یہ بیت جو اصلاحی بیت ہے خانقاہ بیت اس کا ثبوت یہاں سے مل رہا ہے فرمایا کہ آپ ان عورتوں سے اس بات کی بیت لیں کہ وہ کوشیک نہیں کریں گی وہ چوری نہیں کریں گی وہ زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی یعنی اپنے بچے کو ضائع نہیں کرائیں گی اور اپنے بچے کو بے دینی کی طرف نہیں لے جائیں گی اور بہتان نہیں لگائیں گی اور نافرمانی نہیں کریں گی تو ہمیں کہ آپ ان کو بجٹ بھی فرما لیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرما لیں سفر نمبر سات سو ستر یسر سب ہے تو سات سو ستر سات سو اکہتر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے میں یہ بات اشاعت فرمائی کا ایمان والو جو بات تم جو کام تم کرتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک انتہائی میں محبوب ہیں اور صبح سات سو اکہتر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت جی نے صاحب السلام تشریف لائے ان کی مخالفت جو کرنے والے ہیں وہی لوگ تھے مخالفت کرنے والے جن کے دلوں میں ٹیر تھا اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بھی وہی ہیں جن کے دلوں میں ٹیر ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی السلام کی خبر دی اس لیے عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے نبی اسلام کی خبر کی وجہ سے نبی اللہ سے پر ایمان لائیں پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دین اللہ کا ہے اللہ نے اس دین کو بجنے نہیں دینا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے نبی اسلام کے ذریعے سے اللہ غالب فرمائیں گے صفحہ نمبر سات سو اکہتر گیارہ سات سو بہتر پر رقو نمبر دو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو نفے والی تجارت ہے اور وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر نبی اسلام پر کامل ایمان ہو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جان اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخش بھی فرمائے گا تمہیں جنت بھی دے گا اور تمہیں دیگر انعامات سے بھی سرکار فرمائے گا سمرہ سات سو تہتر پہ یہ صورت الجمعہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی اور فرمایا کہ صرف حضرت عرب والوں کے نبی نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب سب کے نبی ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شدے ہوں اور اس کے ساتھ اس سفر نمبر سات سو تہتر یا سات سو چوہتر پہ فرمایا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ آخرت ہماری ہے تو ہمیں ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کرو کرو کہ موت سے بھاگتے ہیں اور ہمیں کہ موت یقینی ہے اور اللہ کا حضور قیامت میں کھڑا ہونا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے اور ہمارے جب جمعے کی آزان ہو تو تمام کاروبار چھوڑ کر خطبے کی طرف جو ہے وہ چلنا چاہیے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے کام کاج کی طرف لگ جاؤ اور لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کا سلسلہ بھی چلتا رہے سات سو پچہتر یہ صورت المنافقون ہے اللہ تبارک بارے بتا رہے ہیں یہ میں کہ منافقین یہ کہتے ہیں کیا نبی علیہ السلام ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم گواہی دیتے ہیں فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں گواہی تو دے رہے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کا آپ کا رسول کہنا یہ جھوٹ ہے اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا یہ صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور سمر سات چھتر میں ہمایہ کہ نبی الاث اسلام آپ کیا ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا بخش کی دعا نہ کریں اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو روکتے ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھیوں پر خرچ نہ کیا جائے اور فرمایا کہ یہ ظاہری عزت کے متلاشی ہیں جبکہ یہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے کہ عزت اللہ ہی کی ہے آتی رضی وسلم کے ذریعے سے ہے اور ملتی ایمان والوں کو ہے حقیقت کو نہیں جانتے اس کے بعد یہ سفر میں نمبر دو ہے یا ولا کہ ایمان والو مال اور اولاد کی مصروفیات میں اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا اس سے پہلے کہ موت آئے کہ موت کا وقت ایسے ہے جب موت آئے گی تو ہر انسان اس پر یہ کہے گا کہ اے کاش تھوڑی مہلت مجھے مل جائے تاکہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں اور چند لمحات میں گزار لوں سفر سات سو ستر سو اللہ فرماتے ہیں جب وقت آتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا سفر نمبر سات سو ستہتر سے اور سفر سات سو ستر سے کہتے ہیں ہار جیت کو قیامت کو یوم تغابن کہتے ہیں اس سن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا یہ اس کا پہلا رقو ہے سفر سات سو ستہتر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے اپنے قدرت کے نمونے اس میں بیان فرمائے اور اپنے علم کا اظہار فرمایا اور سفر نمبر سات سو ستر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دباچا فرمائی کہ وہ دن جس دن سب کو جمع کیا جائے گا یہ ہر دن کا ہر جیت کا دن ہوگا نیک اعمال والے اور ایمان والے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور دوسروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا سمجھ سات اٹھتے ہیں کہ آخر سال کو مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا اور یہ بات اشاط فرمائی کہ اپنے آب ویال کی مصروفیات میں اللہ کی غفلت سے بچو اور فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں اور فرمایا کہ جو بخل سے بچ گیا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو گیا یقیناً وہ کامیاب ہونے والا ہے تو ہم بس سات سو اسی پہ اللہ تبارک رہے ہیں یہ سات سو اسی اور سات اکاسی پہ یہ صورت طلاق کا پہلا رکو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عزت کے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں اور سمر سات سو بیاسی پہ یہ رقوع نمبر دو ہے اس پہ اللہ تبارک رہے نے اس بات کا متوجہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرو اور سمر سات سو تہتر پہ نبی علیہ السلام کی اجازت کا حکم دیا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے اللہ اس کے گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ہدایت سے اللہ اس کو پختگی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا سفر نمبر سات سو تراسی کے آخر اور سات سو چوراسی کے لیے تعلیم ہے جو جس میں سب پہلے رقوع کے اندر جا جو ہم نبی اللہ اللہ اس میں مختصر واقع ہے یہ آخری صورت ہے آج کے دس کی تو اس میں واقع یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضرت آخر کے بعد تمام ازواج مظاہرات رضی اللہ کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت تشریف لے جاتے تھے اور رات کا نظام یہ تھا کہ ایک ایک رات جو ہے وہ ایک ایک گھر میں آپ ہوتے تھے تو آخر کے بعد لے جاتے تھے تو حضرت زینب انتظاہ نے کہیں سے شہر منگوایا ان کے پاس کھینچایا تھا اور نبی علیہ صاحب السلام کو جو شہد ہے وہ بہت پسند تھا محبوب تھا تو حضرت جان فرماتے ہیں کہ حضرت آپ شہد پسند فرمائیں گے گوشت فرمائیں گے فرماتے کہ ہاں تو وہ پھر اس کو پانی میں ڈالتی اور اس کو ایسے ہلاتی رہتی ہیں تاکہ زیادہ دیر حضرت تشریف فرما رہے ہیں اور حضرت کا دیدار ہوتا رہے یہ محبت کا اظہار تھا اب یہ بات جو دوسری ازواج مظاہرات یہ محسوس ہوئی کہ حضرت وہاں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو انسانی تقاضے کے لحاظ سے باہمی مشورہ کیا کہ نبی علیہ صاحب السلام کا وہاں بیٹھنے جائے اس کو کم کیا جائے تو عرب کے اندر ایک بوٹی ہے مغافیر کی اس بوٹی کے اندر یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ اللہ نے اس کی فطرت رکھی ہے کہ یہ بدبودار چیز پہ نہیں بیٹھتی یہ پھلوں پہ بیٹھے گی یا پھولوں پہ بیٹھے گی تو اعلیٰ قسم پر بیٹھے گی یہ اللہ نے اس کی فطرت رکھی ہے وہاں سے رس لی تو عرب کے اندر مغافیر کی ایک بوٹی ہے جو انتہائی مفید بوٹی ہے تو اس کا بھی ہے لیتی ہیں تو عرب میں زیادہ تر جو تھی وہ مغافی بوٹی پہ بیٹھتی تھی تو مغافی بوٹی میں جو تھی وہ بدبو کی کیفیت تھی لیکن کہ اس کا شہر جو تھا اعلیٰ ہوتا تھا تو نبی علیہ سے انہوں نے اب یہ کہا کہ جو وہاں مغافی سے شہر حاصل ہوتا تھا جس کہا کہ جھوٹ بھی نہ ہو تو علیہ السلام جب تشریف لاتے جس تو محترمہ کے پاس آپس میں طے کیا تھا تو بات حضرت آپ کے مبارک میں اس نے مغافی کا احساس ہو رہا ہے اب وہ شہد تھا مغافی کا احساس ہو رہا ہے اگر اللہ کہ شہد یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مغافی کی بدو آ رہی ہے لیے حضرت ہونا کہ آئندہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا تو اللہ نے یہ اسلام جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو حرام نہیں کرتے اب نبی علیہ السلام اگر اس کو استعمال نہ کرتے تو صحابہ کیا ہم اس کو کہاں استعمال کرتے تو وہ استعمال نہ کرتے تو پھر پوری امت کے لیے یہ چیز حرام ہو جاتی تو میں کیا نبی السلام آپ ایسا نہ فرمائیں تو کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تبار وطالعہ تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے کہ آپ کی بیویوں کی یہ جو اسکیم تھی اللہ نے اس سے ان کی بھی بخش فرما دی اور آپ پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے تو نبی صاحب السلام نے پھر یہ قسم توڑنے کا جو تھا وہ کفارہ ادا فرمایا تھا تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ نبی احساط السلام یہ آپ کے ازواج مظاہرات رضی اللہ عنہ ہیں اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر فرما بردار ایمان والیاں اور توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی اور روزے دار اور پاکیزہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے اگر آپ ایسا کریں تو ظاہر ہے کہ اسلام نے نہ طلاق دی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر خواتین کو پیدا فرمایا اللہ پیدا فرمانے پر قادر ہیں لیکن یعنی اللہ نے پیدا فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ حضرت نے طلاق نہیں دی تو ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتی اس لیے اس سے بات واضح ہو گئی کہ ہر لحاظ سے اعلیٰ اللہ کی بات کی صبر سات سو پچاسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے متعلقین کو اور پھر فرمایا کہ اے ایمان اے اس کے مقابلے میں کافروں سے خطاب فرمایا کہ قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی حضل قبول نہیں ہوگا سوا سات سو پچاس میں یہ دوسرا رکو ہے اللہ حمایت کہ اللہ سے سچی توبہ کرو دل کے ساتھ توبہ کرو اور کہ اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اللہ قیامت کے دن نہ نبی علیہ السلام کو رسوا کرے گا نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا میں کہ اللہ ان کو نورانیت عطا فرمائے گا یہ نورانیت ایمان کی نورانیت ہوگی اور اس کے بعد سفر نمبر سات سو چھیاسی پہ فرمایا کہ نبی الساط السلام آپ کافروں اور مناسبوں کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کریں ان کا انجام جہنم ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو مثال بیان فرمائی کہ حضرت نو علیہ السلام اور علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ دونوں کافراں تھیں صحبت کے باوجود اللہ کے نبی کی صحبت کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہنم میں داخل ہوئی تو فرمایا کہ قرب کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی نجات ایمان کی بنیاد پر ہوگی اور دوسری مثال بیان فرمائی جو فرمایا کہ مثال ہے فرعون کی بیوی کی کہ جب ان کا ہی نافرمان تھا لیکن یہ بیوی ان کی ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سے مجھے جنت کا مجھے گھر دکھا تو اللہ نے وفات سے پہلے ان کو ان کا گھر دکھایا فرعون کے ظلم و تشدد میں ان کا انتقال ہوا شہادت ہوئی ہے تو ہمیں کہ شہادت سے پہلے اللہ نے ان کو ان کو جنت میں گھر دکھایا اور ہمیں اللہ نے ان کو شروع سے نجات عطا فرمائی اور ہمیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ جو کہ وہ انتہائی باغ دامن تھیں اور اللہ کی انتہائی فرم برداری کرنے والی تھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا تو فرمایا کہ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ صرف صحبت اور قرب پر تعلقات اور رشتے داری کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی پر کہنا چاہتے ہے وہ ایمان کے وجہ سے ہوگی اللہ نے بھی آپ کو بھی صحیح ایمان صحیح آماد صحابہ جان کو انداز کے مطابق عطا کرنے کی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے باپ اللہ ہماری ایک عزیزہ جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے بچے سب ہمارے شکر تھے تو ان کا کل رات انتقال ہوا جنازے میں بھی جانا تھا لیکن پھر مزدوری کی وجہ سے ہم نے بتا دیں انتظام کیا ہے جنازے کا اب علی ایک بار پانچ پڑھ لیں تاکہ جو حضرات کی رات ویوات آگے سبھی منوروں میں یہ ساری بات الحمد لله لا اله الا الله اللهم اغفر اللهم اغفر بحبنا ومنك وشاهدنا وغائبنا وغيرنا وسبيلنا وسبينا ومدانا اللهم من اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا واخواننا واخواننا اللهم ارزقنا وارزق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وجعلنا اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس اللهم اهدنا وقهم من عذاب النار من عذاب السبت انك انت الغفور الرحيم رب يسير وارحم وعن تخير وارحم اللهم أيد خير المؤمنين والمجاهدين اللهم ربنا تقبل كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما وأسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر أسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الله